فحل فہل سن چودہ ہجری دمش کی شکست نے رومیوں کو سخت برہم کر دیا اور وہ ہر طرف سے جمع ہو کر بڑے زور اور قوت کے ساتھ مسلمانوں کے مقابلے کے لیے آمادہ ہوئے دمش کی فتح کے بعد چونکہ مسلمانوں نے اردن کا رخ کیا تھا اس لیے انہوں نے اسی صوبے کے ایک مشہور شہر بیسان میں فوجیں جمع کرنی شروع کی شہنشاہ ہرکل نے دمشق کی امداد کے لیے جو فوجیں بھیجی تھیں اور دمشق تک نہ پہنچ سکتی تھیں وہ بھی اس میں آ کر شامل ہو گئیں اس طرح تیس چالیس ہزار کا مجمع جمع ہو گیا جس کا سپا سلار سکار نامی ایک رومی افسر تھا موقع جنگ سمجھنے کے لیے یہ بتا دینا ضروری ہے کہ شام کا ملک چھ ضلعوں میں منقسم ہے جن میں سے دمشق حمس اردن فلسطین مشہور اضلاع ہے اردن کا صدر مقام تبریہ ہے جو دمشق سے چار منزل ہے تبریہ کے مشرقی جانب بارہ میل کی لمبی ایک جھیل ہے جس کے قریب چند میل پر ایک چھوٹا سا شہر جس کا پرانا نام سلاح اور نیا یعنی عربی نام فہل ہے یہ لڑائی اسی شہر کے نام سے مشہور ہے یہ مقام اب بالکل ویران ہے تاہم اس کے کچھ کچھ آثار اب بھی سمندر کی سطح سے چھ سو فٹ بلندی پر محسوس ہوتے ہیں بیسان تبریہ کی جنوبی طرف اٹھارہ میل پر واقع ہے رومی فوجیں جس طرح بیسان میں جمع ہوئیں اور مسلمانوں نے ان کے سامنے فہل میں پڑاؤ ڈالا رومیوں نے اس ڈر سے کہ مسلمان دفاتن نہ آ پڑیں آس پاس جس قدر نہریں تھی سب کے بند توڑ دیے اور فہل سے بیسان تک تمام عالم آب ہو گیا کیچڑ اور پانی کی وجہ سے تمام راستے رک گئے لیکن اسلام کا سیلاب کب رک سکتا تھا مسلمانوں کا استقلال دیکھ کر عیسائی صلح پر آمادہ ہوئے اور ابو عبیدہ کے پاس پیغام بھیجا کہ کوئی شخص سفیر بن کر آئے ابو عبیدہ نے معاذ بن جبل کو بھیجا معاذ رومیو کے لشکر میں پہنچے تو دیکھا کہ خیمے میں دیبائے زری کا فرش بچھا ہے وہیں ٹھہر گئے ایک عیسائی نے آ کر کہا کہ گھوڑا میں تھام لیتا ہوں آپ دربار میں جا کر بیٹھیے معاذ کی بزرگی اور تقدس کا عام چرچا تھا اور عیسائی تک اس سے واقف تھے اس لیے وہ واقع ان کی عزت کرنی چاہتے تھے اور ان کا باہر کھڑا رہنا ان کو گراں گزرتا تھا معاذ نے کہا کہ میں اس فرش پر جو غریبوں کا حق چھین کر تیار ہوا ہے بیٹھنا نہیں چاہتا یہ کہہ کر زمین پر بیٹھ گئے عیسائیوں نے افسوس کیا اور کہا کہ ہم تمہاری عزت کرنا چاہتے تھے لیکن تم کو خود اپنی عزت کا خیال نہیں تو مجبوری ہے معاذ کو غصہ آیا گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے اور کہا کہ جس کو تم عزت سمجھتے ہو مجھ کو اس کی پرواہ نہیں اگر زمین پر بیٹھنا غلاموں کا شیوا ہے تو مجھ سے بڑھ کر کون خدا کا غلام ہو سکتا ہے رومی ان کی بے پرواہی اور آزادی پر حیرت زدہ تھے یہاں تک کہ ایک شخص نے پوچھا کہ مسلمانوں میں تم سے بھی کوئی بڑھ کر ہے انہوں نے کہا کہ معاذ اللہ یہی بہت ہے کہ میں سب سے بدتر نہ ہوں رومی چپ ہو گئے معاذ نے کچھ دیر انتظار کر کے مترجم سے کہا کہ ان سے کہہ دو کہ اگر تم کو مجھ سے کچھ نہیں کہنا ہے تو میں واپس جاتا ہوں رومیو نے کہا کہ ہم کو یہ پوچھنا ہے کہ تم اس طرف کس غرض سے آئے ہو ابھی سینا کا ملک تم سے قریب ہے فارس کا بادشاہ مر چکا ہے اور سلطنت ایک عورت کے ہاتھ میں ہے ان کو چھوڑ کر تم نے ہماری طرف کیوں رخ کیا حالانکہ ہمارا بادشاہ سب سے بڑا بادشاہ ہے اور تعداد میں ہم آسمان کے ستاروں اور زمین کے ذروں کے برابر ہیں معاذ نے کہا کہ سب سے پہلے ہماری یہ درخواست ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ ہمارے کعبہ کی طرف نماز پڑھو شراب پینا چھوڑ دو سور کا گوشت نہ کھاؤ اور اگر تم نے ایسا کیا تو ہم تمہارے بھائی ہیں اگر اسلام لانا منظور نہیں تو جزیہ دو اس سے بھی انکار ہو تو آگے تلوار ہے اگر تم آسمان کے ستاروں کے برابر ہو تو ہم کو قلت اور کثرت کی پرواہ نہیں ہمارے خدا نے کہا ہے کم من فطن قلیل غالبت عزن اللہ تم کو اس پر ناز ہے کہ تم ایسے شہنشاہ کی رعایا ہو جس کو تمہاری جان و مال کا اختیار ہے لیکن ہم نے جس کو اپنا بادشاہ بنا رکھا ہے وہ کسی بات میں اپنے آپ کو ترجیح نہیں دے سکتا اگر وہ زنا کرے تو اس کو درے لگائے جائیں چوری کرے تو ہاتھ کاٹ ڈالے جائیں وہ پردے میں نہیں بیٹھتا اپنے آپ کو ہم سے بڑا نہیں سمجھتا مال و دولت میں اس کو ہم پر ترجیح نہیں رومیو نے کہا اچھا ہم تم کو بلقا کا ضلع اور اردن کا وہ حصہ جو تمہاری زمین سے متصل ہے دیتے ہیں تم یہ ملک چھوڑ کر فارس جاؤ معاذ نے انکار کیا اور اٹھ کر چلے آئے رومیو نے براہ راست ابو عبیدہ سے گفتگو کرنی چاہیے چنانچہ اس غرض سے ایک خاص قاصد بھیجا جس وقت وہ پہنچا ابو عبیدہ زمین پر بیٹھے ہوئے تھے اور ہاتھ میں تیر تھے جن کو الٹ پلٹ کر رہے تھے قاصد نے خیال کیا تھا کہ سپا سلار بڑا جاہو حشم رکھتا ہوگا اور یہی اس کی شناخت کا ذریعہ ہوگا لیکن وہ جس طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتا تھا سب ایک رنگ میں ڈوبے نظر آتے تھے آخر گھبرا کر پوچھا کہ تمہارا سردار کون ہے لوگوں نے ابو ویدا کی طرف اشارہ کیا وہ حیران رہ گیا اور تعجب سے ان کی طرف مخاطب ہو کر کہا کیا در حقیقت تم ہی سردار ہو ابو ویدا نے کہا ہاں قاصد نے کہا کہ ہم تمہاری فوج کو فی کس دو دو اشرفیاں دیں گے تم یہاں سے چلے جاؤ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا قاصد بھرم ہو کر اٹھا ابو عبیدہ نے اس کے تیور دیکھ کر فوج کو کمر بندی کا حکم دیا اور تمام حالات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھ بھیجے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب مناسب لکھا اور حوصلہ دلایا کہ ثابت قدم رہو خدا تمہارا یاور اور مددگار ہے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی دن کمر بندی کا حکم دے دیا تھا لیکن رومی مقابلے میں نہ آئے اگلے دن تنہا خالد میدان میں گئے صرف سواروں کا رسالہ رکاب میں تھا رومیو نے بھی تیاری کی اور فوج کے تین حصے کر کے باری باری میدان میں بھیجے پہلا دستہ خالد کی طرف باغیں اٹھائے چلا آتا تھا کہ خالد کے اشارے سے قیس بن حبیرہ نے صف سے نکل کر ان کا آگا روکا اور سخت کشت و خون ہوا یہ مارکا ابھی سر نہیں ہوا تھا کہ دوسری فوج نکلی خالد نے سپرا بن مسروق کو اشارہ کیا وہ اپنے رکاب کی فوج کو لے کر مقابل ہوئے تیسرا لشکر بڑے ساز و سامان سے نکلا ایک مشہور سردار اس کا سپا سلار تھا اور بڑی تدبیر سے فوج کو بڑھاتا آتا تھا قریب پہنچ کر خود ٹھہر گیا اور ایک افسر کو تھوڑی سی فوج کے ساتھ خالد کے مقابلے پر بھیجا خالد نے یہ حملہ بھی نہایت استقلال سے سنبھالا آخر سپا سلار نے خود حملہ کیا اور پہلی دونوں فوجیں بھی آ کر مل گئیں دیر تک مارکا رہا مسلمانوں کی ثابت قدمی دیکھ کر رومیوں نے زیادہ لڑنا بیکار سمجھا اور الٹا واپس جانا چاہا خالد نے ساتھیوں کو للکارا کہ رومی اپنا زور صرف کر چکے ہیں اب ہماری باری ہے اس صدا کے ساتھ مسلمان دفتن ٹوٹ پڑے اور رومیوں کو برابر دباتے چلے گئے عیسائی مدد کے انتظار میں لڑائی ٹالتے جاتے تھے خالد ان کی یہ چال سمجھ گئے اور ابو عبیدہ سے کہا کہ رومی ہم سے مرحوب ہو چکے ہیں حملے کا یہی وقت ہے اسی وقت نقیب فوج میں جا کر پکار آئے کہ کل حملہ ہوگا فوج ساز و سامان سے تیار رہے رات کے پچھلے پہر ابو عبیدہ بستر خواب سے اٹھے اور فوج کی ترتیب شروع کی معاذ بن جبل کو میمنا پر مقرر کیا ہاشم بن اتبا کو میسرا کی افسری دی پیدل فوج پر سعید بن زید متعین ہوئے سوار خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی متحتی میں دیے گئے فوج آراستہ ہو چکی تو حضرت ابو بیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سرے سے اس سرے تک کا ایک چکر لگایا ایک ایک علم کے پاس جا کر کھڑے ہوتے تھے اور کہتے تھے ترجمہ یعنی خدا سے مدد چاہتے ہو تو ثابت قدم رہو کیونکہ خدا ثابت قدموں کے ساتھ رہتا ہے رومیو نے جو تقریباً پچاس ہزار تھے آگے پیچھے پانچ صفیں قائم کی جن کی ترتیب یہ تھی کہ پہلی صف میں ہر ہر سوار کے دائیں بائیں دو دو قدر انداز میمنا اور میسرا پر سواروں کے رسالے پیچھے پیادہ فوجیں اس ترتیب سے نکارا اور دماما بجاتے مسلمانوں کی طرف بڑھے حالت چونکہ ہراول پر تھے پہلے انہی سے مقابلہ ہوا رومی قدر اندازوں نے تیروں کا اس قدر می برسایا کہ مسلمانوں کو پیچھے ہٹنا پڑا حالت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر سے پہلو دے کر میمنا کی طرف جھکے کیونکہ اس میں سوار ہی سوار تھے قدر انداز نہ تھے رومیو کے حوصلے اس قدر بڑھ گئے کہ میمنا کا رسالہ فوج سے الگ ہو کر خالد پر حملہ آور ہوا خالد آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتے جاتے تھے یہاں تک کہ رسالہ فوج سے دور نکل آیا خالد نے موقع پا کر اس زور سے حملہ کیا کہ صفے کی الٹ تھی گیارہ بڑے بڑے افسر ان کے ہاتھ سے مارے گئے ادھر قیس بن حبیرہ نے میسرا پر حملہ کر کے دوسرا بازو بھی کمزور کر دیا تاہم قلب کی فوج تیر اندازوں کی وجہ سے محفوظ تھی ہاشم بن اتبا نے جو میسرا کے سردار تھے علم ہلا کر کہا خدا کی قسم جب تک اس قلب میں پہنچ کر نہ گاڑوں گا پھر نہ آؤں گا یہ کہہ کر گھوڑے سے کود پڑے ہاتھ میں سپر لے کر لڑتے بھیڑتے اس قدر قریب پہنچ گئے کہ تیرو خدنگ سے گزر کر تیغو شمشیر کی نوبت آئی کامل گھنٹہ بھر لڑائی رہی اور تمام میدان خون سے رنگین ہو گیا آخر رومیوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور نہایت بدہواسی سے بھاگے ابو عبیدہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح نامہ لکھا اور پوچھا کہ مفتوحین کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں لکھا کہ رعایا ضمی قرار دی جائے اور زمین بدستور زمینداروں کے قبضے میں چھوڑ دی جائے اس مارکے کے بعد ضلع اردن کے تمام شہر اور مقامات نہایت آسانی سے فتح ہو گئے اور ہر جگہ شرائط صلح میں یہ لکھ دیا گیا کہ مفتوحین کی جان مال زمین مکانات گرجے عبادت گاہیں سب محفوظ رہیں گی صرف مسجدوں کی تعمیر کے لیے کسی قدر زمین لے لی جائے گی حمس کی فتح شام کے اضلاع میں سے یہ ایک بڑا ضلع اور قدیم شہر ہے انگریزی میں اس کو امیشا کہتے ہیں قدیم زمانے میں اس کی شہرت زیادہ اس وجہ سے ہوئی کہ یہاں آفتاب کے نام پر ایک بڑا ہیکل تھا جس کے تیرت کے لیے دور دور سے لوگ آتے تھے اور اس کا پجاری ہونا بڑے فخر کی بات سمجھی جاتی تھی دمشق اور اردن کے بعد تین بڑے بڑے شہر رہ گئے تھے جن کا مفتو ہونا شام کا مفتو ہونا تھا بیت المقدس حمس اور انتاکیا جہاں خود ہرکل مقیم تھا حمس ان دونوں کی بنسبت زیادہ قریب اور جمیت و سامان میں دونوں سے کم تھا اس لیے اسلامی لشکر نے اول اسی کا ارادہ کیا راہ میں بلبک پڑتا تھا وہ خفیف سی لڑائی کے بعد فتح ہو گیا حمس کے قریب رومیو نے خود بڑھ کر مقابلہ کرنا چاہا چنانچہ فوج کثیر حمس سے نکل کر جوسیا میں مسلمانوں کے مقابل ہوئی لیکن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے ہی حملے میں ان کے پاؤں اکھڑ گئے خالد نے صبرا بن مسروق کو تھوڑی سی فوج دے کر حمس کو روانہ کیا راہ میں رومیوں کی ٹوٹی پھوٹی فوجوں سے جو ادھر ادھر پھیلی ہوئی بھیڑ ہوئی اور مسلمان کامیاب رہے اس مارکے میں شرجیل حمیری نے اکیلے سات سو سواروں کو قتل کیا اور فوج سے الگ ہو کر جریدہ حمس کی طرف بڑھے شہر کے قریب رومیوں کے ایک رسالہ نے ان کو تنہا دیکھ کر حملہ کیا انہوں نے بڑی ثابت قدمی سے جنگ کی یہاں تک کہ جب دس گیارہ شخص ان کے ہاتھ سے مارے گئے تو رومی بھاگ نکلے اور ایک گرجا میں جو دیر مسحل کے نام سے مشہور تھا جا کر پناہ لی ساتھ ہی یہ بھی پہنچے گرجا میں ایک جماعت کثیر موجود تھی یہ چاروں طرف سے گر گئے اور ڈھیلوں اور پتھروں کی بوچھاڑ میں زخمی ہو کر شہادت حاصل کی صبرہ کے بعد خالد نے اور ابو عبیدہ نے بھی حمس کا رخ کیا اور محاصرہ کے سامان پھیلا دیے چونکہ نہایت شدت کی سردی تھی اور رومیوں کو یقین تھا کہ مسلمان کھلے میدان میں دیر تک نہ لڑ سکیں گے اس کے ساتھ ہرکل کا قاصد آ چکا تھا بہت جلد امدادی فوج بھیجی جاتی ہے چنانچہ اس حکم کے موافق جزیرہ سے ایک جمعیت عظیم روانہ ہوئی لیکن سعد بن نبی وقاص نے جو عراق کی مہم پر معمور تھے یہ خبر سن کر کچھ فوجیں بھیج دی جس نے ان کو وہیں روک لیا اور آگے بڑھنے نہ دیا حمس والوں نے ہر طرف سے مایوس ہو کر سلح کی درخواست کی ابو عبیدہ نے عبادہ بن سامت کو وہیں چھوڑا اور خود حماد کی طرف روانہ ہو گئے حماد والوں نے ان کے پہنچنے کے ساتھ صلح کی درخواست کی اور جزیہ دینا منظور کیا وہاں سے روانہ ہو کر اور شیرت سے مارت النعمان پہنچے اور ان مقامات کے لوگوں نے خود اطاط قبول کر لی ان سے فارغ ہو کر لازکیا کا رخ کیا یہ ایک نہایت قدیم شہر یہ ایک نہایت قدیم شہر فینشین اس قدیم شہر کو اس عہد میں اماسنا کہتے تھے حضرت ابو عبیدہ نے یہاں سے کچھ فاصلے پر مقام کیا اور اس کی مضبوطی اور استواری دیکھ کر ایک نئی تدبیر اختیار کی یعنی میدان میں بہت سے غار کھدوائے یہ غار اس تدبیر اور احتیاط سے تیار ہوئے کہ دشمنوں کو خبر تک نہ ہونے پائی ایک دن فوج کو کوچ کا حکم دیا اور محاصرہ چھوڑ کر حمس کی طرف روانہ ہوئے شہر والوں نے جو بدت کی قلعہ بندی سے تنگ آ گئے تھے اور ان کا تمام کاروبار بند تھا اس کو تائید غیبی خیال کیا اور شہر پناہ کا دروازہ کھول کر کاروبار میں مصروف ہوئے مسلمان اسی رات کو واپس آ کر غاروں میں چھپ رہے تھے صبح کے وقت کمین گاہوں سے نکل کر دفاتن حملہ کیا اور دم میں شہر فتح ہو گیا حمس کی فتح کے بعد ابو عبیدہ نے خاص ہرکل کے پائے تخت کا ارادہ کیا اور کچھ فوجیں اس طرف بھیج بھی دیں لیکن دربار خلافت سے حکم پہنچا کہ اس سال اور آگے بڑھنے کا ارادہ نہ کیا جائے چنانچہ اس ارشاد کے موافق فوجیں واپس بلا لی گئیں اور بڑے بڑے شہروں میں افسر اور نائب بھیج دیے کہ وہاں کسی طرح کی ابتری نہ ہونے پائے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہزار فوج کے ساتھ دمشق کو گئے امر بن العاص نے اردن میں مقام کیا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود حمس میں اقامت کی اب ذکر کرتے ہیں یرموک کا رومی جو شکست کھا کھا کر دمشق اور حمس سے نکلے تھے انتاکیا پہنچے ہرکل سے فریاد کی کہ عرب نے تمام شام کو پامال کر دیا ہرکل نے ان میں سے چند ہوشیار اور معزز آدمیوں کو دربار میں طلب کیا اور کہا کہ عرب تم سے زور میں جمیت میں ساز و سامان میں کم ہیں پھر تم ان کے مقابلے میں کیوں نہیں ٹھہر سکتے اس پر سب نے ندامت سے سر جھکا لیا اور کسی نے کوئی جواب نہ دیا لیکن ایک تجربے کار بڈے نے عرض کی کہ عرب کے اخلاق ہمارے اخلاق سے اچھے ہیں وہ رات کو عبادت کرتے ہیں دن کو روزے رکھتے ہیں کسی پر ظلم نہیں کرتے آپس میں ایک سے ایک برابری کے ساتھ ملتا ہے ہمارا یہ حال ہے کہ شراب پیتے ہیں بدکاریاں کرتے ہیں اقرار کی پابندی نہیں کرتے اوروں پر ظلم کرتے ہیں اس کا یہ اثر ہے کہ ان کے کام میں جوش اور استقلال پایا جاتا ہے اور ہمارا جو کام ہوتا ہے ہمت اور استقلال سے خالی ہوتا ہے قیصر در حقیقت شام سے نکل جانے کا ارادہ کر چکا تھا لیکن ہر شہر اور ہر ضلع سے جوک در جوک عیسائی فریادی چلے آتے تھے قیصر کو سخت غیرت آئی اور نہایت جوش کے ساتھ آمادہ ہوا کہ شہنشاہی کا پورا زور عرب کے مقابلے میں صرف کر دیا جائے روم کسمتنیا جزیرہ آرمینیا ہر جگہ احکام بھیجے کہ تمام فوجیں پائے تخت یعنی کہ انتاکیا میں ایک تاریخ معین تک حاضر ہو جائیں تمام اضلاع کے افسروں کو لکھ بھیجا کہ جس قدر آدمی جہاں سے مہیا ہو سکیں روانہ کیے جائیں ان احکام کا پہنچنا تھا کہ فوجوں کا ایک طوفان امڑ آیا انتاکیا کے چاروں طرف جہاں تک نگاہ جاتی تھی فوجوں کا ٹڈی دل پھیلا ہوا تھا حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مقامات فتح کیے تھے وہاں کے عمراء اور رئیس ان کے عدل و انصاف کے اس قدر گرویدہ ہو گئے تھے کہ باوجود تخالف مذہب کے خود اپنی طرف سے دشمن کی خبر لانے کے لیے جاسوس مقرر کر رکھے تھے چنانچہ ان کے ذریعے سے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام واقعات کی اطلاع ہوئی انہوں نے تمام افسروں کو جمع کیا اور کھڑے ہو کر ایک پرسر تقریر کی جس کا خلاصہ یہ تھا کہ مسلمانوں خدا نے تم کو بار بار جانچا اور تم اس کی جانچ پر پورے اترے چنانچہ اس کے سلا میں خدا نے ہمیشہ تم کو منصور رکھا اب تمہارا دشمن اس ساز و سامان سے تمہارے مقابلے کے لیے چلا ہے کہ زمین کانپ اٹھی ہے اب بتاؤ کیا صلاح ہے یزید بن نبی سفیان معاویہ رضی اللہ عنہ کے بھائی کھڑے ہوئے اور کہا کہ میری رائے ہے کہ عورتوں اور بچوں کو شہر میں رہنے دیں اور ہم خود شہر کے باہر لشکر آ رہا ہوں اس کے ساتھ خالد اور امر بن الاس کو خط لکھا جائے کہ دمشق اور فلسطین سے چل کر مدد کو آئیں شرجیل بن ہسنا نے کہا کہ اس موقع پر ہر شخص کو آزادانہ رائے دینی چاہیے یزیر نے جو رائے دی بلا شبہ خیر خائی سے دی ہے لیکن میں اس کا مخالف ہوں شہر والے تمام عیسائی ہیں ممکن ہے وہ تعصب سے ہمارے اہل و عیال کو پکڑ کر کیسر کے حوالے کر دیں یا خود مار ڈالیں حضرت ابو عبیدہ نے کہا کہ اس کی تدبیر یہ ہے کہ ہم عیسائیوں کو شہر سے نکال دیں شرجیل نے اٹھ کر کہا کہ اے امیر تجھ کو ہرگز یہ حق حاصل نہیں ہم نے ان عیسائیوں کو اس شرط پر امن دیا ہے کہ وہ شہر میں اطمینان سے رہیں اس لیے نقض عہد کیوں کر ہو سکتا ہے حضرت ابو وائدہ نے اپنی غلطی تسلیم کی لیکن یہ بحث طے نہیں ہوئی کہ آخر کیا کیا جائے عام حاضرین نے رائے دی کہ حمس میں ٹھہر کر امدادی فوج کا انتظار کیا جائے ابو عبیدہ نے کہا کہ اتنا وقت کہاں ہے آخر یہ رائے ٹھہری کہ حمس کو چھوڑ کر دمش کروانا ہو وہاں خالد موجود ہیں اور عرب کی سرحد قریب ہے یہ ارادہ مسمم ہو چکا تو حضرت ابو عبیدہ نے حبیب بن مسلمہ کو جو افسر خزانہ تھے بلا کر کہا کہ عیسائیوں سے جو جزیہ یا خراج لیا جاتا ہے اس وقت ہماری حالت ایسی نازک ہے کہ ہم ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں اٹھا سکتے اس لیے جو کچھ ان سے وصول ہوا ہے سب ان کو واپس دے دو اور ان سے کہہ دو کہ ہم کو تمہارے ساتھ جو تعلق تھا اب بھی ہے لیکن چونکہ اس وقت تمہاری حفاظت کے ذمہ دار نہیں ہو سکتے اس لیے جزیہ جو حفاظت کا معاوضہ ہے واپس کیا جاتا ہے چنانچہ کئی لاکھ کی رقم جو وصول کی گئی تھی واپس کر دی گئی عیسائیوں پر اس واقعے کا اس قدر اثر ہوا کہ وہ روتے جاتے تھے اور جوش کے ساتھ کہتے جاتے تھے کہ خدا تم کو واپس لائے یہودیوں پر اس سے بھی زیادہ اثر ہوا انہوں نے کہا تو رات کی قسم جب تک ہم زندہ ہیں کیسر ہمس پر قبضہ نہیں کر سکتا یہ کہہ کر شہر پناہ کے دروازے بند کر دیے اور ہر جگہ چوکی پیرا بٹھا دیا ابو عبیدہ نے صرف حمس والوں کے ساتھ یہ برتاؤ نہیں کیا بلکہ جس قدر اضلاع فتح ہو چکے تھے ہر جگہ لکھ بھیجا کہ جزیہ کی جس قدر رقم وصول ہوئی ہے وہ واپس کر دی جائے غرض ابو عبیدہ دمشق کو روانہ ہوئے اور ان تمام حالات سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر کہ مسلمان رومیوں کے ڈر سے حمس چلے آئے نہایت رنجیدہ ہوئے لیکن جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ کل فوج اور افسران نے یہی فیصلہ کیا تو فی جملہ تسلی ہوئی اور فرمایا کہ خدا نے کسی مسلحت سے تمام مسلمانوں کو اس رائے پر متفق کیا ہوگا ابو عبیدہ کو جواب میں لکھا کہ میں مدد کے لیے سعد بن ابی عامر کو بھیجتا ہوں لیکن فتح و شکست فوج کی قلت و کثرت پر نہیں ہے ابو عبیدہ نے دمشق پہنچ کر تمام افسروں کو جمع کیا اور ان سے مشورت کی جزید بن ابی سفیان شرجیل بن حسنا معاذ بن جبل سب نے مختلف رائے دی اسی اسنا میں امر بن العاص کا قاصد خط لے کر پہنچا جس کا مضمون یہ تھا کہ اردن کے اضلاع میں عام بغاوت پھیل گئی ہے رومیو کی آمد آمد نے سخت تہلکہ ڈال دیا ہے اور حمس کو چھوڑ کر چلا آنا نہایت بے روبی کا سبب ہوا ہے ابو عبیدہ نے جواب میں لکھا کہ حمس کو ہم نے ڈر کر نہیں چھوڑا بلکہ مقصود یہ تھا کہ دشمن محفوظ مقامات سے نکل آئے اور اسلامی فوجیں جا بجا پھیلی ہوئی ہیں یکجا ہو جائیں خط میں یہ بھی لکھا کہ تم اپنی جگہ سے نہ ٹلو میں وہیں آ کر تم سے ملتا ہوں دوسرے دن ابو عبیدہ دمشق سے روانہ ہوئے اور اردن کی حدود میں یرموک پہنچ کر قیام کیا امر بن الاس بھی یہیں آ کر ملے یہ موقع جنگ کی ضرورتوں کے لیے اس لحاظ سے مناسب تھا کہ عرب کی سرحد بنسبت اور تمام مقامات کے یہاں سے قریب تھی اور پشت پر عرب کی سرحد تک کھلا میدان تھا جس سے یہ موقع حاصل تھا کہ ضرورت پر جہاں تک چاہیں پیچھے ہٹتے جائیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعید بن عامر کے ساتھ جو فوج روانہ کی تھی وہ ابھی نہیں پہنچی تھی ادھر رومیوں کی آمد اور ان کے سامان کا حال سن سن کر مسلمان گھبرائے جاتے تھے ابو عبیدہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک اور قاصد دوڑایا اور لکھا کہ رومی بر سے سے ابل پڑے ہیں اور جوش کا یہ حال ہے کہ فوج جس راہ گزرتی ہے اور خانقاہ نشین جنہوں نے کبھی خلوت سے قدم باہر نہیں نکالا تھا نکل نکل کر فوج کے ساتھ ہوتے جاتے ہیں خط پہنچا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہاجرین اور انصار کو جمع کیا اور خط پڑھ کر سنایا تمام صحابہ بے اختیار رو پڑے اور نہایت جوش کے ساتھ پکار کر کہا کہ امیر المومنین خدا کے لیے ہم کو اجازت دیجیے کہ ہم اپنے بھائیوں پر جا کر نثار ہو جائیں خدا نخواستہ ان کا بال بیکا ہوا تو پھر جینا بے سود ہے مہاجر و انصار کا جوش بڑھتا جاتا تھا یہاں تک کہ عبدالرحمان بن اوف نے کہا کہ امیر المومنین تو خود سپا سالار بن اور ہم کو ساتھ لے کر چل لیکن اور صحابہ نے اس رائے سے اختلاف کیا اور رائے یہ ٹھہری کہ اور امدادی فوجیں بھیجی جائیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کاسب سے دریافت کیا کہ دشمن کہاں تک آ گئے ہیں اس نے کہا کہ یرموک سے تین چار منزل کا فاصلہ رہ گیا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہایت غمزدہ ہوئے اور فرمایا کہ افسوس اب کیا ہو سکتا ہے اتنے عرصے میں کیوں کر مدد پہنچ سکتی ہے ابو عبیدہ کے نام نہایت پر تاثیر الفاظ میں ایک خط لکھا اور قاصد سے کہا کہ خود ایک ایک صف میں جا کر یہ خط سنانا یہ ایک عجیب حسن اتفاق ہوا کہ جس دن قاصد ابو عبیدہ کے پاس آیا اسی دن عامر بھی ہزار آدمی کے ساتھ پہنچ گئے مسلمانوں کو نہایت تقویت ہوئی اور انہوں نے نہایت استقلال کے ساتھ لڑائی کی تیاریاں شروع کی رومی فوجیں یرموک کے مقابل دیر الجبل میں اتری خالد نے لڑائی کی تیاریاں شروع کی معاذ بن جبل کو جو بڑے رتبے کے صحابی تھے میمنا پر مقرر کیا قباس بن الشیم کو میسرا اور ہاشم بن اتبا کو پیدل فوج کی افسری دی اپنے رکاب کی فوج کے چار حصے کیے ایک ایک کو اپنے رکاب میں رکھا باقی پر قیس بن حبیرہ میسرا بن مسروق امر بن اتفیل کو مقرر کیا یہ تینوں بہادر تمام عرب میں انتخاب تھے اور اس وجہ سے فارس العرب کہلاتے تھے رومی بھی بڑے سامان سے نکلے دو لاکھ سے زیادہ کی جمعیت تھی اور چوبیس صفیں تھیں جن کے آگے آگے مذہبی پیشوا ہاتھوں میں سلیبیں اٹھائے جوش دلاتے جاتے تھے فوجیں بالکل مقابل آ گئیں تو ایک بطریق صف چیر کر نکلا اور کہا کہ میں تنہا لڑنا چاہتا ہوں میسرا بن مسروق نے گھوڑا بڑھایا مگر چونکہ حریف نہایت مند اور جوان تھا خالد نے روکا اور قیس بن حبیرہ کی طرف دیکھا وہ یہ اشعار پڑھتے ہوئے آگے بڑھے ترجمہ پردہ نشین عورتوں سے پوچھ لو کیا میں لڑائی کے دن بہادروں کے کام نہیں کرتا قیس اس طرح جھپٹ کر پہنچے کہ بطریق ہتھیار بھی نہیں سنبھال سکا تھا کہ ان کا وار چل گیا تلوار سر پر پڑی اور خود کاٹتی ہوئی گردن تک اتر آئی بطریق ڈگمگا کر گھوڑے سے گرا ساتھ ہی مسلمانوں نے تکبیر کا نعرہ مارا خالد نے کہا کہ شگون اچھا ہوا اور اب خدا نے چاہا تو آگے فتح ہے عیسائیوں نے خالد کے ہمرکاب افسروں کے مقابلے میں جدا جدا فوجیں متعین کی تھیں لیکن سب نے شکست کھائی اس دن یہیں تک نوبت پہنچ کر لڑائی ملتوی رہے گی رات کو بہان نے سرداروں کو جمع کر کے کہا کہ عربوں کو شام کی دولت کا مزہ پڑ چکا ہے بہتر یہ ہے کہ مال و زر کی تما دلا کر ان کو یہاں سے ٹالا جائے سب نے اس رائے سے اتفاق کیا دوسرے دن ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قاصد بھیجا کہ کسی معزز افسر کو ہمارے پاس بھیج دو ہم اس سے صلح کے متعلق گفتگو کرنا چاہتے ہیں ابو عبیدہ نے خالد کو انتخاب کیا قاصد جو پیغام لے کر آیا تھا اس کا نام جارج تھا جس وقت پہنچا شام ہو چکی تھی ذرا دیر کے بعد مغرب کی نماز شروع ہوئی مسلمان جس ذوق شوق سے تکبیر کہہ کر کھڑے ہوئے اور جس محویت سکون و بقار ادب و خضوع سے انہوں نے نماز ادا کی قاصد نہایت حیرت و استحجاب کی نگاہ سے دیکھتا رہا یہاں تک کہ جب نماز ہو چکی تو اس نے ابو ویدا سے چند سوالات کیے جن میں سے ایک یہ تھا کہ تم عیسیٰ کی نسبت کیا اعتقاد رکھتے ہو ابو عبیدہ نے قرآن کی کچھ آیات پڑھی مترجم نے ان الفاظ کا جب ترجمہ کیا تو جارج پکار اٹھا کہ بے شک عیسیٰ کے یہی اوصاف ہیں اور بے شک تمہارا پیغمبر سچا ہے یہ کہہ کر اس نے کلمہ توحید پڑھا اور مسلمان ہو گیا وہ اپنے قوم کے پاس واپس جانا بھی نہیں چاہتا تھا لیکن حضرت ابو عبیدہ نے اس خیال سے کہ رومیوں کو بد عہدی کا گمان نہ ہو مجبور کیا اور کہا کہ کل یہاں سے جو سفیر جائے گا اس کے ساتھ چلے آنا دوسرے دن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ رومیوں کی لشکر گاہ میں گئے رومیو نے اپنی شوکت دکھانے کے لیے پہلے سے یہ انتظام کر رکھا تھا کہ راستے کے دونوں جانب سواروں کی صفیں قائم تھیں جو سر سے پاؤں تک لوہے میں غرق تھے لیکن خالد اس بے پرواہی اور تحقیر کی نگاہ سے ان پر نظر ڈالتے جاتے تھے جس طرح شیر بکریوں کے ریوڑ کو چیرتا چلا جاتا ہے باہان کے خیمے کے پاس پہنچے تو اس نے نہایت احترام کے ساتھ استقبال کیا اور لا کر اپنے برابر بٹھایا مترجم کے ذریعے سے گفتگو شروع ہوئی بہان نے معمولی بات چیت کے بعد لیکچر کے طریقے پر تقریر شروع کی حضرت عیسیٰ کی تعریف کے بعد کیسر کا نام لیا اور فخر سے کہا کہ ہمارا بادشاہ تمام بادشاہوں کا شہنشاہ ہے مترجم ان الفاظ کا ترجمہ پورا نہیں کر چکا تھا کہ خالد نے بہان کو روک دیا اور کہا کہ تمہارا بادشاہ ایسا ہی ہوگا لیکن ہم نے جس کو سردار بنا رکھا ہے اس کو ایک لمحہ کے لیے اگر بادشاہی کا خیال آئے تو ہم فوراً اس کو معذول کر دیں گے بہان نے پھر تقریر شروع کی اور اپنے جاہ و دولت کا فخر بیان کر کے کہا کہ اہل عرب تمہاری قوم کے لوگ ہمارے ملک میں آ کر آباد ہوئے ہم نے ہمیشہ ان کے ساتھ دوستانہ سلوک کیے ہمارا خیال تھا کہ اس مراعات کا تمام عرب ممنون ہوگا لیکن خلاف توقع تم ہمارے ملک پر چڑھ آئے اور چاہتے ہو کہ ہم کو ہمارے ملک سے نکال دو تم کو معلوم نہیں کہ بہت سی قوموں نے بارہا ایسے ارادے کیے لیکن کبھی کامیاب نہیں ہوئے اب تم کو کہ تمام دنیا میں تم سے زیادہ کوئی قوم وحشی اور بے ساز و سامان نہیں یہ حوصلہ ہوا ہے ہم اس پر بھی درگزر کرتے ہیں بلکہ اگر تم یہاں سے چلے جاؤ تو انعام کے طور پر سپا سالار کو دس ہزار دینار اور افسر کو ہزار ہزار اور عام سپاہیوں کو سو سو دینار دیے جائیں گے بہان اپنی تقریر ختم کر چکا تو خالد اٹھے اور حمد و نعت کے بعد کہا کہ بے شبہ تم دولت مند ہو مالدار ہو صاحب حکومت ہو تم نے اپنے ہمسایہ اربوں کے ساتھ جو سلوک کیا وہ بھی ہم کو معلوم ہے لیکن یہ تمہارا کچھ احسان نہ تھا بلکہ اشاعت مذہب کی ایک تدبیر تھی جس کا یہ اثر ہوا کہ وہ عیسائی ہو گئے اور آج خود ہمارے مقابلے میں تمہارے ساتھ ہو کر ہم سے لڑتے ہیں یہ سچ ہے کہ ہم نہایت محتاج تنگ دست اور خانہ بدوش تھے ہمارے ظلم و جہالت کا یہ حال تھا کہ قوی کمزور کو پیس ڈالتا تھا قبائل آپس میں لڑ لڑ کر برباد ہوتے جاتے تھے بہت سے خدا بنا رکھے تھے اور ان کو پوجتے تھے اپنے ہاتھ سے بت تراشتے تھے اور اس کی عبادت کرتے تھے لیکن خدا نے ہم پر رحم کیا اور ایک پیغمبر بھیجا جو خود ہماری قوم سے تھا اور ہم میں سب سے زیادہ شریف زیادہ فیاض زیادہ پاک خو تھا اس نے ہم کو توحید سکھائی اور بتلا دیا کہ خدا کا کوئی شریک نہیں وہ بیوی اور اولاد نہیں رکھتا وہ بالکل یکتا اور جگانا ہے اس نے ہم کو یہ بھی حکم دیا ہے کہ ہم ان عقائد کو تمام دنیا کے سامنے پیش کریں جس نے ان کو مانا وہ مسلمان ہے اور ہمارا بھائی ہے جس نے نہ مانا لیکن وہ جزیہ دینا قبول کرتا ہے ہم اس کے حامی اور محافظ ہیں جس کو دونوں سے انکار ہو اس کے لیے تلوار ہے بہان نے جزیہ کا نام سن کر ایک ٹھنڈی سانس بھری اور اپنے لشکر کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ مر کر بھی جزیہ نہ دیں گے ہم جزیہ لیتے ہیں دیتے نہیں غرض کوئی معاملہ طے نہیں ہوا اور خالد اٹھ کر چلے آئے اب اس آخری لڑائی کی تیاریاں شروع ہوئیں جس کے بعد رومی پھر کبھی سنبھل نہ سکے خالد کے چلے آنے کے بعد باہان نے سرداروں کو جمع کیا اور کہا کہ تم نے سنا اہل عرب کا دعویٰ ہے کہ جب تک تم ان کی رعایا نہ بن جاؤ ان کے حملہ سے محفوظ نہیں رہ سکتے تم کو ان کی غلامی منظور ہے تمام افسروں نے بڑے جوش سے کہا کہ ہم مر جائیں گے مگر یہ ذلت گوارا نہیں کریں گے صبح ہوئی تو رومی اس جوش اور سرو سامان سے نکلے کہ مسلمانوں کو بھی حیرت ہوئی خالد نے یہ دیکھ کر عرب کے عام قاعدے کے خلاف نئے طور سے فوج ارائی کی فوج جو تیس پینتیس ہزار تھی اس کے چھتیس حصے کیے اور آگے پیچھے نہایت ترتیب کے ساتھ اسی قدر صفیں قائم کی قلب فوج ابو عبیدہ کو دیا میمنا پر امر بن العاص اور شرجیل معمور ہوئے میسرا جزید بن ابی سفیان کی کمان میں تھا ان کے علاوہ ہر صف پر الگ الگ جو افسر متعین کیے چن کر ان لوگوں کو کیا جو بہادری اور فنون جنگ میں عام شہرت رکھتے تھے خطبہ جو اپنے زور کلام سے لوگوں میں ہلچل ڈال دیتے تھے اس خدمت پر معمور ہوئے کہ پرجوش تقریروں سے فوج کو جوش دلائیں ان میں ابو سفیان بھی تھے اور حضرت امر بن العاص بھی جو کہتے پھرتے تھے ترجمہ یارو نگاہیں نیچی رکھو برچیاں تان لو اپنی جگہ پر جمے رہو پھر جب دشمن حملہ آور ہوں تو آنے دو یہاں تک کہ جب برچیوں کی نوک پر آ جائیں تو شیر کی طرح ان پر ٹوٹ پڑو فوج کی تعداد اگرچہ کم تھی یعنی تیس پینتیس ہزار سے زیادہ آدمی نہ تھے لیکن تمام عرب میں منتخب تھے ان میں سے خاص وہ بزرگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال مبارک دیکھا تھا ایک ہزار تھے سو بزرگ وہ تھے جو جنگ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمرکاب تھے عرب کے مشہور قبائل میں سے دس ہزار سے زیادہ صرف عزت کے قبیلے کے تھے حمیر کی ایک بڑی جماعت تھی ہمدان خولان لحم جزام وغیرہ کے مشہور بہادر تھے اس مارکا کی ایک یہ بھی خصوصیت ہے کہ عورتیں بھی اس میں شریک تھیں اور نہایت بہادری سے لڑیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں ہندا بھی حملہ کرتے ہوئے آگے بڑھتی تھی امیر معاویہ کی بہن جویریہ نے بھی بڑی دلیری سے جنگ کی مقداد جو نہایت خوش آواز تھے فوج کے آگے آگے سورہ انفال جس میں جہاد کی ترغیب ہے تلاوت کرتے جاتے تھے ادھر رومیو کے جوش کا یہ عالم تھا کہ تیس ہزار آدمیوں نے پاؤں میں بیڑیاں پہن لی کہ ہٹنے کا خیال تک نہ آئے جنگ کی ابتدا رومیو کی طرف سے ہوئی دو لاکھ ٹڈی دل لشکر ایک ساتھ آگے بڑھا ہزاروں پادری اور بشپ ہاتھوں میں سلیب لیے آگے اور حضرت عیسیٰ کی جے پکارتے آتے تھے یہ سامان ہزاروں پادری اور بشپ ہاتھوں میں سلیب لیے آ گئے تھے اور حضرت عیسیٰ کی جے پکارتے آتے تھے یہ ساز و سامان دیکھ کر ایک مسلمان کی زبان سے بے اختیار نکلا اللہ اکبر کس قدر بے انتہا فوج ہے خالد نے جلا کر کہا چپ رہ خدا کی قسم میرے گھوڑے کے سم اچھے ہوتے تو میں کہہ دیتا کہ عیسائی اتنی فوج اور بڑھا لے غرض عیسائیوں نے نہایت زور و شور سے حملہ کیا اور تیروں کا می برساتے آگے بڑھے مسلمان دیر تک ثابت قدم رہے لیکن حملہ کا زور تھا کہ مسلمانوں کا میمنا ٹوٹ کر فوج سے الادہ ہو گیا اور نہایت بے ترتیبی سے پیچھے ہٹا حزیمت یافتہ ہٹتے ہٹتے حرم کے خیمہ گاہ تک گئے عورتوں کو یہ حالت دیکھ کر سخت غصہ آیا اور خیمہ کی چوبیں اکھاڑ لی اور پکاری کے نام ارادو ادھر آئے ہو تو چوبوں سے تمہارا سر توڑ دیں گے ایک شیر پڑھ کر لوگوں کو غیرت دلاتی تھی یہ حالت دیکھ کر معاذ بن جبل جو میمنا کے ایک حصے کے سپا سلار تھے گھوڑے سے کود پڑے اور کہا کہ میں تو پیدل لڑتا ہوں لیکن کوئی بہادر اس گھوڑے کا حق ادا کر سکے تو گھوڑا حاضر ہے ان کے بیٹے نے کہا کہ ہاں یہ حق میں ادا کروں گا کیونکہ میں سوار ہو کر اچھا لڑ سکتا ہوں غرض دونوں باپ بیٹے فوجوں میں گھسے اور دلیری سے جنگ کی کہ مسلمانوں کے اکھڑے ہوئے پاؤں پھر سنبھل گئے ساتھ ہی حجاج جو قبیلہ زبیدہ کے سردار تھے پانچ سو آدمی لے کر بڑھے اور عیسائیوں کا جو مسلمانوں کا تعاقب کرتے چلے آتے تھے روک لیا میمنا میں قبیلہ ازد شروع حملہ سے ثابت قدم رہا تھا عیسائیوں نے لڑائی کا سارا زور ان پر ڈالا لیکن وہ پہاڑ کی طرح جمے رہے جنگ میں یہ شدت تھی کہ فوج میں ہر طرف سر ہاتھ بازو کٹ کٹ کر گرتے جاتے تھے لیکن ان کے پائے بات میں لغزش نہیں آتی تھی امر بن اتفیل جو قبیلہ کے سردار تھے تلوار مارتے چلے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ مسلمانوں پر تمہاری وجہ سے داغ نہ آنے پائے تو بڑے بڑے بہادر ان کے ہاتھ سے مارے گئے اور آخر خود بھی شہادت حاصل کی حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج کو پیچھے لگا رکھا تھا صف چیر کر نکلے اور اس زور سے حملہ کیا کہ رومیوں کی صفیں ابتر کر دیں اکرما نے جو ابو جہل کے فرزند تھے اور اسلام لانے سے پہلے اکثر کفار کے ساتھ رہ کر لڑتے تھے گھوڑا آگے بڑھایا اور کہا کہ عیسائیوں میں کسی زمانے میں کفر کی حالت میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑ چکا ہوں کیا آج تمہارے مقابلے میں میرا پاؤں پیچھے پڑ سکتا ہے یہ کہہ کر فوج کی طرف دیکھا اور کہا کہ مرنے پر کون بیعت کرتا ہے چار سو شخصوں نے جن میں زرار بن عزور بھی تھے مرنے پر بیعت کی اور اس ثابت قدمی سے لڑے کہ قریب سب کے سب وہیں کٹ کر رہ گئے اکرما کی لاش مقتولوں کے ڈھیر میں ملی کچھ کچھ دم باقی تھا خالد نے اپنے رانوں پر ان کا سر رکھا اور گلے میں پانی ٹپکا کر کہا خدا کی قسم عمر کا گمان غلط تھا کہ ہم شہید ہو کر نہ مریں گے غرض اکرما اور ان کے ساتھی گو خود ہلاک ہو گئے لیکن رومیوں کے ہزاروں آدمی برباد کر دیے خالد کے حملوں نے اور بھی ان کی طاقت توڑ دی یہاں تک کہ آخر ان کو پیچھے ہٹنا پڑا اور خالد ان کو دباتے ہوئے سپا سالار بخار تک پہنچ گئے در بخار اور رومی افسروں نے آنکھوں پر رومال ڈال لیے کہ اگر یہ آنکھیں فتح کی صورت نہ دیکھ سکیں تو شکست بھی نہ دیکھیں اس وقت جب ادھر میمنا میں بازار قطال گرم تھا ابن قناطیر نے میسرا پر حملہ کیا بد قسمتی سے اس حصے میں اکثر لحم و غسان کے قبیلے کے آدمی تھے جو شام کے اطراف میں بود و باش رکھتے تھے ایک مدت سے روم کے باج گزار رہتے آئے تھے رومیوں کا روب جو دلوں میں سمایا ہوا تھا اس کا یہ اثر ہوا کہ پہلے ہی حملے میں ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور اگر افسروں نے بھی بے ہمتی کی ہوتی تو لڑائی کا خاتمہ ہو چکا ہوتا رومی بھاگتوں کا پیچھا کرتے ہوئے خیموں تک گئے عورتیں یہ حالت دیکھ کر بختیار نکل پڑی اور ان کی پامردی نے عیسائیوں کو آگے بڑھنے سے روک دیا فوج اگرچہ ابتر ہو گئی تھی لیکن افسروں میں سے قباس بن السم سعید بن زید جزید بن ابی سفیان امر بن العاص شرجیل بن حسنا داد شجاعت دے رہے تھے قباس کے ہاتھ سے تلواریں اور نیزے ٹوٹ ٹوٹ کر گرتے جاتے تھے مگر ان کے تیور پر بل نہ آیا تھا نیزا ٹوٹ کر گرتا تو کہتے کہ کوئی ہے جو اس شخص کو ہتھیار دے جس نے خدا سے اقرار کیا ہے کہ میدان جنگ سے ہٹے گا تو مر کر ہٹے گا لوگ فوراً تلوار یا نیزا ان کے ہاتھ میں لا کر دے دیتے اور پھر وہ شیر کی طرح جھپٹ کر دشمن پر جا پڑتے ابو العور گھوڑے سے کود پڑے اور اپنے رکاب کی فوج سے مخاطب ہو کر کہا کہ صبر و استقلال دنیا میں عزت ہے اور اقبا میں رحمت دیکھنا یہ دولت ہاتھ سے جانے نہ پائے سعید بن زید غصہ میں گھٹنے ٹیکے ہوئے کھڑے تھے رومی ان کی طرف بڑے تو شیر کی طرح جھپٹے اور مقدمہ کے افسر کو مار کر گرا دیا یزید بن سفیان جو معاویہ کے بھائی ہیں بڑی ثابت قدمی سے لڑ رہے تھے اتفاق سے ان کے باپ ابو سفیان جو فوج کو جوش دلاتے پھرتے تھے ان کی طرف نکلے بیٹے کو دیکھ کر کہا کہ جانے پدر اس وقت میدان میں ایک ایک سپاہی شجاعت کے جوہر دکھا رہا ہے تو سپاہی سلار ہے اور سپاہیوں کی بنسبت تجھ پر شجاعت کا زیادہ حق ہے تیری فوج میں سے ایک سپاہی بھی اس میدان میں تجھ سے بازی لے گیا تو تیرے لیے شرم کی جگہ ہے شرجیل کا یہ حال تھا کہ رومیوں کا چاروں طرف سے نرغا تھا اور یہ بیچ میں پہاڑ کی طرح کھڑے تھے قرآن کی آیات پڑھتے تھے اور نعرہ مارتے تھے کہ خدا کے ساتھ سودا کرنے والے اور خدا کے ہمسایا بننے والے کہاں ہیں یہ آواز جس کے کان میں پڑی بے اختیار لوٹ آیا یہاں تک کہ اکھڑی ہوئی فوج سنبھل گئی اور شرجیل نے ان کو لے کر اس بہادری سے جنگ کی کہ رومی جو لڑتے چلے آتے تھے آگے بڑھنے سے رک گئے ادھر خیموں میں سے عورتیں نکل نکل کر فوج کی پشت پر آ کھڑی ہوئیں اور چلا کر کہتی تھیں کہ میدان سے قدم اٹھایا میدان سے قدم ہٹایا تو ہمارا منہ نہ دیکھنا لڑائی کے دونوں پہلو اب تک برابر تھے بلکہ غلبہ کا پہلو رومیو کی طرف تھا دفاتن کیس بن حبیرہ جن کو خالد نے فوج کا ایک حصہ دے کر میسرا کی پشت پر متعین کر دیا تھا عقب سے نکلے اور اس طرح ٹوٹ کر گرے کہ رومی سرداروں نے بہت سنبھالا مگر فوج سنبھل نہ سکی تمام صفیں ابتر ہو گئیں اور گھبرا کر پیچھے ہٹی ساتھ ہی سعید بن زید نے قلب سے نکل کر حملہ کر دیا رومی دور تک ہٹتے چلے گئے یہاں تک کہ میدان کے سرے پر جو نالا تھا اس کے کنارے تک آ گئے تھوڑی دیر میں ان کی لاشوں نے وہ نالا بھر دیا اور میدان خالی ہو گیا اس لڑائی کا یہ واقعہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جس وقت گمسان کی لڑائی ہو رہی تھی حباش بن قیس جو ایک بہادر سپاہی تھے بڑی جاں بازی سے لڑ رہے تھے اسی اسنا میں کسی نے ان کے پاؤں پر تلوار ماری اور ایک پاؤں کٹ کر الگ ہو گیا حباش کو خبر تک نہ ہوئی تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا تو ڈھونڈتے پھرتے تھے کہ میرا پاؤں کیا ہوا چنانچہ سوار بن ادنا نامی ایک شاعر نے کہا ان کے قبیلے کے لوگ ہمیشہ اس بات پر فخر کرتے تھے رومیو کے جس قدر آدمی مارے گئے ان کی تعداد میں اختلاف ہے تبری اور ازدی نے لاکھ سے زیادہ تعداد بیان کی ہے بلازری نے ستر ہزار لکھا ہے مسلمانوں کی طرف سے تین ہزار کا نقصان ہوا جن میں زرار بن عزور حشام بن العاصی ابان سعید وغیرہ تھے قیصر میں تھا کہ شکست کی خبر پہنچی اسی وقت قسطنطنیا کی تیاری کی چلتے وقت شام کی طرف رخ کر کے کہا الوداع شام ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فتح نامہ لکھا اور ایک مختصر سی سفارت بھیجی جن میں حذیفہ بن الجمان بھی تھے حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ یرموک کی خبر کے انتظار میں کئی دن سے سوئے نہ تھے فتح کی خبر پہنچی تو دفاتن سجدے میں گرے اور خدا کا شکر ادا کیا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یرموک سے حمس کو واپس آ گئے اور خالد کو کنسرین روانہ کیا شہر والوں نے اول مقابلہ کیا لیکن پھر قلعہ بند ہو کر جزیہ کی شرط پر صلح کر لی یہاں عرب کے قبائل میں سے قبیلہ تنوخ مدت سے آ کر آباد تھا یہ لوگ برسوں تک کمبل کے خیموں میں زندگی بسر کرتے رہے تھے لیکن رفتہ رفتہ تمدن پر یہ اثر ہوا کہ بڑی بڑی عالیشان عمارتیں بنوا لی تھی حضرت ابو عبیدہ نے ہم قومی کے لحاظ سے ان کو اسلام کی ترغیب دی چنانچہ سب مسلمان ہو گئے صرف بنو سلیح کا خاندان عیسائیت پر قائم رہا اور چند روز کے بعد وہ بھی مسلمان ہو گیا قبیلہ طے کے بھی بہت سے لوگ یہاں آباد تھے انہوں نے بھی اپنی خوشی سے اسلام قبول کر لیا کنسرین کی فتح کے بعد ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حلب کا رخ کیا شہر سے باہر میدان میں عرب کے بہت سے قبیلے آباد تھے انہوں نے جزیہ پر صلح کر لی اور تھوڑے دنوں کے بعد سب کے سب مسلمان ہو گئے حلب والوں نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد سن کر قلعہ میں پناہ لی ایاز بن غنم نے جو مقدمت الجیش کے افسر تھے شہر کا محاصرہ کیا اور چند روز کے بعد اور مفتوحہ شہروں کی طرح ان شرائط پر صلح ہو گئی کہ عیسائیوں نے جزیہ دینا منظور کر لیا اور ان کی جان و مال شہر پناہ مکانات قلعے اور گرجوں کی حفاظت کا معاہدہ لکھ دیا گیا حلب کے بعد انتاکیا آئے چونکہ یہ کیسر کا خاص دارالسلطنت تھا بہت سے رومیوں اور عیسائیوں نے یہاں آ کر پناہ لی تھی ابو عبیدہ نے ہر طرف سے شہر کا محاصرہ کیا چند روز کے بعد عیسائیوں نے مجبور ہو کر صلح کر لی ان صدر مقامات کی فتح نے تمام شام کو مرعوب کر دیا اور یہ نوبت پہنچی کہ کوئی افسر تھوڑی سی جمعیت کے ساتھ جس طرف نکل جاتا تھا عیسائی خود آ کر امن و صلاح کے خاص گار ہوتے تھے چنانچہ انتاکیہ کے بعد ابو عبیدہ نے چاروں طرف فوجیں پھیلا دیں بوکا جوما سرمین توزی قورس تل غراز لوک پروبان یہ چھوٹے چھوٹے مقامات اس آسانی سے فتح ہوئے کہ خون کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں گرا اسی طرح بابر اور کاسرین بھی پہلے حل میں فتح ہو گئے جو جوما والوں نے جزیہ سے انکار کیا اور کہا کہ ہم لڑائی میں مسلمانوں کا ساتھ دیں گے چونکہ جزیہ فوجی خدمت کا معاوضہ ہے ان کی یہ درخواست منظور کر لی گئی انتاکیا کے مضافات میں بغراس ایک مقام تھا جس سے ایشیائے کوچک کی سرحد ملتی تھی یہاں عرب کے بہت سے قبائل غسان تنوخ ایاد رومیو کے ساتھ ہرکل کے پاس جانے کی تیاریاں کر رہے تھے حبیب بن مسلمہ نے ان پر حملہ کیا اور بڑا مارکا ہوا ہزاروں قتل ہوئے خالد نے مرش پر حملہ کیا اور اس شرط پر صلح ہوئی کہ عیسائی شہر چھوڑ کر نکل جائیں بیت المقدس کی فتح کے بارے میں گفتگو کی جائے گی اس سے پہلے یہ بیان ہو چکا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جب شام پر چڑھائی کی تو ہر ہر صوبہ پر الگ الگ افسر بھیجے چنانچہ فلسطین امر بن الاس کے حصے میں آیا امر بن الاس نے بعض مقامات حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے عہد میں فتح کر لیے تھے اور فاروقی عہد تک تو نابلس لد امواس بیت جری تمام بڑے بڑے شہروں پر قبضہ ہو چکا تھا جب کوئی عام مارکا پیش آ جاتا تھا تو وہ فلسطین چھوڑ کر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتے تھے اور ان کو مدد دیتے تھے لیکن فارغ ہونے کے ساتھ فوراً واپس آ جاتے تھے اور اپنے کام میں مشغول ہوتے تھے یہاں تک کہ آس پاس کے شہروں کو فتح کر کے خاص بیت المقدس کا محاصرہ کیا عیسائی قلعہ میں بند ہو کر لڑتے رہے اس وقت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے انتہائی اضلاع قنصرین وغیرہ فتح کر چکے تھے چنانچہ ادھر سے فرصت پا کر بیت المقدس کا رخ کیا عیسائیوں نے ہمت ہار کر صلح کی درخواست کی اور مزید اطمینان کے لیے یہ شرط اضافہ کی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود یہاں آئیں اور معاہدہ صلح ان کے ہاتھوں سے لکھا جائے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ بیت المقدس کی فتح آپ کی تشریف آوری پر موقوف ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام معزز صحابہ کو جمع کیا اور مشورہ کیا اور مشاورت کی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عیسائی مروب اور شکستہ دل ہو چکے ہیں آپ ان کی درخواست کو رد کر دیں آپ ان کی درخواست کو رد کر دیں تو ان کو اور بھی ذلت ہوگی اور یہ سمجھ کر کہ مسلمان ان کو بالکل حقیر سمجھتے ہیں بغیر شرط کے کے ہتھیار ڈال دیں گے لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خلاف رائے دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی کی رائے کو پسند کیا اور سفر کی تیاریاں کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نائب مقرر کر کے خلافت کے کاروبار ان کے سپرد کیے اور رجب سن سولہ ہجری میں مدینہ سے روانہ ہو گئے سامعین کو انتظار ہوگا کہ فاروق اعظم کا سفر اور سفر بھی وہ جس سے دشمنوں پر اسلامی جلال کا روح بٹھانا مقصود تھا کس ساز و سامان سے ہوا ہوگا لیکن یہاں نکارا و نوبت خدام و حشم لا لشکر یہ سب ایک طرف معمولی ڈیرا اور خیمہ تک نہ تھا سواری میں گھوڑا تھا اور چند مہاجر اور انصار ساتھ تھے تاہم جہاں یہ آواز پہنچی کہ فاروق اعظم نے مدینہ سے شام کا ارادہ کیا ہے زمین دہل جاتی تھی تاہم جہاں جہاں یہ آواز پہنچتی تھی کہ فاروق اعظم نے مدینہ سے شام کا ارادہ کیا ہے زمین دہل جاتی تھی سرداروں کو اطلاع دی جا چکی تھی کہ جابیہ میں آ کر ان سے ملیں اطلاع کے مطابق یزید بن ابی سفیان اور خالد بن الولید وغیرہ نے یہی استقبال کیا شام میں رہ کر ان افسروں میں عرب کی سادگی باقی نہیں رہی تھی چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ لوگ آئے تو اس حیت سے آئے کہ بدن پر حریر و دیبا کی چکنی اور پرتکلف قبائیں تھیں اور زرق برق پوشاک اور ظاہری شان و شوکت سے اجمی معلوم ہوتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت غصہ آیا گھوڑے سے اتر پڑے اور سنگریزے اٹھا کر ان کی طرف پھینکے کہ اس قدر جلد تم نے اجمی آتے اختیار کر لی ان لوگوں نے عرض کی کہ کباؤں کے نیچے ہتھیار ہیں یہ یعنی نسپاہ گری کا جوہر ہاتھ سے جانے نہیں دیا ہے فرمایا تو پھر کچھ مذاکہ نہیں شہر کے قریب پہنچے تو ایک اونچے ٹیلے پر کھڑے ہو کر چاروں طرف نگاہ ڈالی غوطہ کا دل فریب سبزہ زار اور دمشق کے شاندار مکانات سامنے تھے دل پر ایک خاص اثر ہوا عبرت کے لہجے میں کچھ آیات پڑی اور پھر نابقا کے چند حضرت انگیز اشعار پڑے جابیا میں دیر تک قیام رہا اور بیت المقدس کا اور بیت المقدس کا معاہدہ بھی یہی لکھا گیا وہاں کے عیسائیوں کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کی خبر پہلے سے پہنچ چکی تھی چنانچہ رئیسان شہر کا ایک گروہ ان سے ملنے کے لیے دمشق کو روانہ ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوج کے حلقے میں بیٹھے تھے کہ دفتن کچھ سوار آئے جو گھوڑے اڑاتے چلے آتے تھے اور کمر میں تلواریں چمک رہی تھی مسلمانوں نے فوراً ہتھیار سنبھال لیے حضرت عمر رضی اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ خیر ہے لوگوں نے سواروں کی طرف اشارہ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فراست سے سمجھا کہ بیت المقدس کے عیسائی ہیں فرمایا گھبراؤ نہیں یہ لوگ امان طلب کرنے آئے ہیں غرض معاہدہ اسلح لکھا گیا بڑے بڑے معزز صحابہ کے دستخط ہو گئے معاہدے کی تکمیل کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کا ارادہ کیا گھوڑا جو سواری میں تھا اس کے سم گھس کر بیکار ہو گئے اور رک رک کر قدم رکھتا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ کر اتر پڑے لوگوں نے ترکی نسل کا ایک عمدہ گھوڑا حاضر کیا گھوڑا شوخ اور چالاک تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہوئے تو کلیل کرنے لگا فرمایا کم بخت یہ غرور کی چال تو نے کہاں سے سیکھی یہ کہہ کر اتر پڑے اور پیادہ پا چلے بیت المقدس قریب آیا تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سردارہ نے فوج استقبال کو آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لباس اور ساز و سامان جس معمولی حیثیت کا تھا اس کو دیکھ کر مسلمانوں کو شرم آتی تھی کہ عیسائی اپنے دل میں کیا کہیں گے چنانچہ لوگوں نے ترکی گھوڑا اور قیمتی پوشاک حاضر کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خدا نے ہم کو جو عزت دی ہے وہ اسلام کی عزت ہے اور ہمارے لیے یہی بس ہے غرض اس حال سے بیت المقدس میں داخل ہوئے سب سے پہلے مسجد گئے محراب داؤد کے پاس پہنچ کر سجدہ داؤد کی آیت پڑی اور سجدہ کیا میراب داؤد کے پاس پہنچ کر سجدہ داؤد کی آیت پڑی اور سجدہ کیا پھر عیسائیوں کے گرجا میں آئے اور ادھر ادھر پھرتے رہے چونکہ یہاں اکثر افسران فوج اور مال جمع ہو گئے تھے کئی دن تک قیام کیا اور ضروری احکام جاری کیے ایک دن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤزن ہیں انہوں نے آ کر شکایت کی کہ امیر المومنین ہمارے افسر پرند کا گوشت اور میدا کی روٹیاں کھاتے ہیں لیکن عام مسلمانوں کو معمولی کھانا بھی نصیب نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے افسران کی طرف دیکھا انہوں نے عرض کی کہ اس ملک میں تمام چیزیں ارزاں ہیں جتنی قیمت پر حجاز میں روٹی اور کھجور ملتی ہے یہاں اسی قیمت پر پرندے کا گوشت اور میدا ملتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افسروں کو مجبور نہ کر سکے لیکن حکم دیا کہ مال غنیمت اور تنخواہ کے علاوہ سپاہی کھانا بھی مقرر کر دیا جائے ایک دن نماز کے وقت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ آج اذان دو بلال نے کہا کہ میں عزم کر چکا تھا کہ رسول اللہ کے بعد کسی کے لیے اذان نہ دوں گا لیکن آج اور صرف آج آپ کا ارشاد بجا لاؤں گا اذان دینی شروع کی تو تمام صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عہد یاد آ گیا اور رکت تاری ہوئی ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاذ بن جبل روتے روتے بے تاب ہو گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہچکی لگ گئی اور دیر تک یہ اثر رہا ایک دن مسجد اقسا میں گئے اور کاب بن احبار کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ نماز کہاں پڑی جائے مسجد اقسا میں ایک پتھر ہے جو انبیاء سابقین کی یادگار اس کو سہرا کہتے ہیں اور یہودی اس کی اسی طرح تعظیم کرتے ہیں جس طرح مسلمان حجر اسفد کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قبلہ کی نسبت پوچھا تو کاب نے کہا کہ سہرا کی طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم میں اب تک یہودیت کا اثر باقی ہے اور اسی کا اثر تھا کہ تم نے سہرا کے پاس آ کر جوتی اتار دی اس واقعے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو طرز عمل اس قسم کی یادگاروں کی نسبت تھا ظاہر ہوتا ہے سامعین اب عیسائیوں کی حمس پر دوبارہ فتح کی کوششوں کا ذکر کرتے ہیں یہ مارکا اس لحاظ سے یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اس سے جزیرہ اور آرمینیا کی فتوحات کا موقع پیدا ہوا تھا ایران اور روم کی مہمیں جن اسباب سے پیش آئیں وہ ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں لیکن اس وقت تک آرمینیا پر لشکر کشی کے لیے کوئی خاص سبب نہیں پیدا ہوا تھا اسلامی فتوحات چونکہ روز بروز وسیع ہوتی جاتی تھی اور حکومت اسلام کے حدود برابر بڑھتے جاتے تھے ہم سایہ سلطنتوں کو خود بخود خوف پیدا ہوا کہ ایک دن ہماری باری بھی آتی ہے چنانچہ ادھر ایک دن ہماری باری بھی آنی ہے چنانچہ ادھر جزیرہ والوں نے کیسر کو لکھا کہ نئے سرے سے ہمت کیجیے ہم ساتھ دینے کو موجود ہیں چنانچہ کیسر نے ایک فوج کثیر حمس کو روانہ کی ادھر جزیرہ والے تیس ہزار کی فوج کی بھیڑ بھاڑ کے ساتھ شام کی طرف بڑھے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادھر ادھر سے فوجیں جمع کر کے حمس کے باہر صفے جمائیں ساتھ ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام حالات کی اطلاع دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آٹھ بڑے بڑے شہروں میں فوجی چھاونیاں قائم کر رکھی تھی اور ہر جگہ چار چار ہزار گھوڑے فقط اس غرض سے ہر وقت تیار رہتے تھے کہ کوئی اتفاقیہ موقع پیش آ جائے تو فوراً ہر جگہ سے فوجیں یلغار کر کے موقع پر پہنچ جائیں ابو عبیدہ کا خط آیا تو ہر طرف سے کاست دوڑا دیے کاکا بن امر کو جو کوفہ میں مقیم تھے لکھا کہ فوراً چار ہزار سوار لے کر حمس پہنچ جائیں سہیل بن عدی کو حکم بھیجا کہ جزیرہ پہنچ کر جزیرہ والوں کو حمس کی طرف بڑھنے سے روک دیں عبداللہ بن اتبان کو نصیبین کی طرف روانہ کیا ولید بن اقبا کو معمور کیا کہ جزیرہ پہنچ کر عرب کے ان قبائل کو تھام رکھیں جو جزیرہ میں آباد تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان انتظامات پر بھی قناعت نہ کی بلکہ خود مدینہ سے روانہ ہو کر دمشق میں آئے جزیرہ والوں نے جب یہ سنا کہ خود ان کے ملک میں مسلمانوں کے قدم آ گئے تو حمس کا محاصرہ چھوڑ کر جزیرہ کو چل دیے عرب کے قبائل جو عیسائیوں کی مدد کو آئے تھے وہ بھی پچھتائے اور خفیہ حالت کو پیغام بھیجا کہ تمہاری مرضی ہو تو ہم اس وقت یا عین موقع پر عیسائیوں سے الگ ہو جائیں حالت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہلا بھیجا کہ افسوس میں دوسرے شخص یعنی کہ ابو ویدا کے ہاتھ میں ہوں اور وہ حملہ کرنا پسند نہیں کرتا ورنہ مجھ کو تمہارے ٹھہرنے اور چلے جانے کی مطلق پرواہ نہ ہوتی تاہم اگر تم سچے ہو تو معاصرہ چھوڑ کر کسی طرف نکل جاؤ ادھر فوج نے ابو عبیدہ سے تقاضا شروع کیا کہ حملہ کرنے کی اجازت ہو انہوں نے خالد سے پوچھا خالد نے کہا کہ میری جو رائے ہے معلوم ہے عیسائی ہمیشہ کسرت فوج کے بل پر لڑتے ہیں اب کسرت بھی نہیں رہی اب کس بات کا اندیشہ ہے اس پر بھی ابو عبیدہ کا دل مطمئن نہیں تھا تمام فوج کو جمع کیا اور نہایت پرزور زور اور مؤثر تقریر کی کہ مسلمانوں آج جو ثابت قدم رہ گیا وہ اگر زندہ بچا تو ملک و مال ہاتھ آئے گا اور مارا گیا تو شہادت کی دولت ملے گی میں گواہی دیتا ہوں اور یہ جھوٹ بولنے کا موقع نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مرے اور مشرق ہو کر نہ مرے وہ ضرور جنت میں جائے گا فوج پہلے ہی حملہ کرنے کے لیے بے قرار تھی ابو عبیدہ کی تقریر نے اور بھی گرما دیا اور دفتن سب نے ہتھیار سنبھال لیے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلب فوج اور خالد رضی اللہ تعالیٰ ہو اور عباس رضی اللہ تعالیٰ ہو میمنا میسرا کو لے کر بڑھے کاکا نے جو سے چار ہزار فوج کے ساتھ مدد کو آئے تھے حمد سے چند میل پر راہ میں تھے کہ اس واقعے کی خبر سنی فوج چھوڑ کر سو سواروں کے ساتھ ابو عبیدہ سے آ ملے مسلمانوں کے حملہ کے ساتھ ہی عرب کے قبائل جیسا کہ خالد سے اقرار ہو چکا تھا ابتری کے ساتھ پیچھے ہٹے ان کے ہٹنے سے عیسائیوں کا بازو ٹوٹ گیا اور تھوڑی دیر لڑ کر اس بدہواسی سے بھاگے کہ دیباج تک ان کے قدم نہ جمے یہ اخیر مارکا تھا جس کی ابتدا خود عیسائیوں کی طرف سے ہوئی اور جس کے بعد ان کو پھر کبھی پیش قدمی کا حوصلہ نہیں ہو ساریا شام کے ساحل پر واقع ہے اور فلسطین کے اضلاع میں شمار کیا جاتا ہے اور آج ویران پڑا ہے لیکن اس زمانے میں بہت بڑا شہر تھا اور بکول بلازری تین سو بازار آباد تھے اس شہر پر اول اول تیرہ ہجری سن چھ سو پینتیس عیسوی میں امر بن العاص نے چڑھائی کی اور مدت تک محاصرہ کیے پڑے رہے لیکن فتح نہ ہو سکا ابو عبیدہ کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید بن نبی سفیان کو ان کی جگہ مقرر کیا تھا اور حکم دیا تھا کہ کیساریا کی مہم پر جائیں وہ سترہ ہزار کی جمعیت کے ساتھ روانہ ہوئے اور شہر کا محاصرہ کیا لیکن اٹھارہ ہجری سن چھ سو انتالیس عیسوی میں جب بیمار ہوئے تو امیر معاویہ جو ان کے بھائی تھے ان کو اپنے قائم مقام کر کے دمشق چلے آئے اور یہیں پر وفات پائی امیر معاویہ نے بڑے ساز و سامان سے محاصرہ کیا شہر والے کئی دفعہ قلعہ سے نکل نکل کر لڑے لیکن ہر دفعہ شکست کھائی تاہم شہر پر قبضہ نہ ہو سکا ایک دن ایک یہودی نے جس کا نام یوسف تھا وہ امیر معاویہ کے پاس آ کر ایک سرنگ کا اس نے ایک نشان دیا جو شہر کے اندر اندر قلعہ کے دروازے تک گئی تھی چنانچہ چند بہادروں نے اس کی راہ قلعہ کے اندر پہنچ کر دروازہ کھول دیا اور ساتھ ہی تمام فوج ٹوٹ پڑی اور کشتوں کے پشتے لگا دیے مورخین کا بیان ہے کہ کم سے کم عیسائیوں کی اسی ہزار فوج تھی جس میں بہت کم زندہ بچی چونکہ یہ ایک مشہور مقام تھا اس کی فتح سے گویا شام کا مطلع صاف ہو گیا اس کے بعد ذکر ہو جائے جزیرہ کی فتح کا مدائن کی فتح سے دفتن تمام عجم کی آنکھیں کھل گئیں عرب کو کبھی تو وہ تحقیر کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے مگر اب ان کو عرب کے نام سے لرزہ آتا تھا اس کا یہ اثر ہوا کہ ہر ہر صوبے نے بجائے خود عرب کے مقابلے کے تیاریاں شروع کی سب سے پہلے جزیرہ نے ہتھیار سنبھالا کیونکہ اس کی سرحد عراق سے بالکل ملی ہوئی تھی سعد نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان حالات سے اطلاع دی وہاں سے عبداللہ بن المعتم معمور ہوئے اور چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مارکا کا خاص خیال تھا اس لیے افسروں کو بھی خود ہی نامزد کیا چنانچہ مقدمہ تو جیش پر ربیع بن لفکل میمنا پر حارث بن حسان میسرا پر فرات بن حیان ساکا پر ہانی بن قیس معمور ہوئے عبداللہ بن المعتم پانچ ہزار کی جمعیت سے تقریب کی طرف بڑے اور شہر کا محاصرہ کیا مہینے سے زیادہ محاصرہ رہا اور چوبیس دفعہ حملے ہوئے چونکہ اجمیوں کے ساتھ عرب کے چند قبائل یعنی ایاد تغلب نمر بھی شریک تھے عبداللہ نے خفیہ پیغام بھیجا اور غیرت دلائی کہ تم عرب ہو کر اجم کی غلامی کیوں گوارا کرتے ہو اس کا یہ اثر ہوا کہ سب نے اسلام قبول کیا اور کہلا بھیجا کہ تم شہر پر حملہ کرو ہم عین موقع پر اجمیوں سے ٹوٹ کر تم سے آ ملیں گے یہ بندوبست ہو کر تاریخ معین پر دھاوا کیا اجمی مقابلے کو نکلے تو خود ان کے ساتھ عربوں نے عقب سے ان پر حملہ کیا اجمی دونوں طرف سے گھر کر پامال ہو گئے یہ مارکا اگرچہ جزیرہ کی مہمات میں شامل ہے لیکن چونکہ اس کا موقع اتفاقی طور سے عراق کے سلسلے میں آ گیا تھا اس لیے مورخین اسلام جزیرہ کی فتوحات کو اس واقعے سے شروع نہیں کرتے اور خود اس زمانے میں یہ مارکا عراق کے سلسلے سے الگ خیال نہیں کیا جاتا تھا سترہ ہجری میں جب عراق و شام کی طرف سے اطمینان ہو گیا تو سعد کے نام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حکم پہنچا کہ جزیرہ پر فوجیں بھیجی جائیں سعد نے ایاز بن غنم کو پانچ ہزار کی جمعیت سے اس مہم پر معمور کیا وہ عراق سے چل کر جزیرہ کی طرف بڑے اور شہر رہا کے قریب جو کسی زمانے میں رومن امپائر کا یادگار مقام تھا ڈیرے ڈالے یہاں کے حاکم نے خفیف سی روک ٹوک کے بعد جزیہ پر صلح کر لی رہا کے بعد چند روز میں تمام جزیرہ اس سرے سے اس سرے تک فتح ہو گیا جن جن مقامات پر خفیف خفیف لڑائیاں پیش آئیں تو ان کے نام یہ ہیں رکا حران نصیبین میاد فارقین سمسات سروج قرقیہ زوزان این الوردا پندرہ ہجری سن چھ سو چھتیس عیسوی میں مغیرہ بن شعبہ بسرا کے حاکم مقرر ہوئے اور چونکہ خوزستان کی سرحد بزرا سے ملی ہوئی تھی انہوں نے خیال کیا کہ اس کی فتح کے بغیر بسرا سے کافی طور سے امن و امان قائم نہیں ہو سکتا چنانچہ سولہ ہجری سن چھ سو سینتیس عیسوی کے شروع میں احواز پر جس کو ایرانی ہرمز شہر کہتے تھے حملہ کیا یہاں کے رئیس نے ایک مختصر رقم دے کر سلح کر لی مغیرہ وہیں رک گئے سترہ ہجری میں مغیرہ معزول ہوئے ان کی جگہ ابو موسا عشری مقرر ہوئے اس انقلاب میں احواز کے رئیس نے سالانہ رقم بند کر دی اور اعلانیہ بغاوت کا اظہار کیا مجبور ابو موسا اشری نے لشکر کشی کی اور احواز کو جا گھیرا شاہی فوج جو یہاں رہتی تھی اس نے بڑی پامردی سے مقابلہ کیا لیکن آخر شکست کھائی اور شہر فتح ہو گیا غنیمت کے ساتھ ہزاروں آدمی لونڈی غلام بن کر تقسیم کیے گئے لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ہوئی تو انہوں نے لکھ بھیجا کہ سب رہا کر دیے جائیں چنانچہ وہ سب چھوڑ دیے گئے ابو موسا نے احواز کے بعد مناظر کا رخ کیا یہ خود ایک محفوظ مقام تھا شہر والوں نے بھی ہمت اور استقلال سے حملے کو روکا اس مارکا میں مہاجر بن زیاد جو ایک معزز افسر تھے وہ شہید ہوئے اور قلعہ والوں نے ان کا سر کاٹ کر برج کے کنگرا پر لٹکا دیا ابو موسا نے مہاجر کے بھائی ربی کو یہیں چھوڑا اور خود سوس کو روانہ ہوئے ربی نے مناظر کو فتح کر لیا اور ابو موسا نے سوس کا محاصرہ کر کے ہر طرف سے رسد بند کر دی کلا میں کھانے پینے کا سامان ختم ہو چکا تھا مجبور رئیس شہر نے کی درخواست کی کہ اس کے خاندان کے سو آدمی زندہ چھوڑ دیے جائیں ابو موسا نے منظور کیا رئیس ایک ایک آدمی کو نامزد کرتا اور اس کو ام دے دیا جاتا تھا بد قسمتی سے شمار میں رئیس نے خود اپنا نام نہیں لیا تھا چنانچہ جب سو کی تعداد پوری ہو گئی تو ابو موسا اشری نے رئیس کو جو شمار سے باہر تھا قتل کرا دیا سوس کے بعد رمحضر کا محاصرہ ہوا اور آٹھ لاکھ سالانہ پر سلح ہوگی یزد گرد اس وقت کم میں مقیم تھا اور خاندان شاہی کے تمام ارکان ساتھ تھے ابو موسا کی دس درازیوں کی خبریں اس کو برابر پہنچتی تھی ہرمزان نے جو شرویا کا ماموں اور بڑی قوت کا سردار تھا یزد گرد کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ اگر احواز اور فارس میری حکومت میں دے دیے جائیں تو عرب کے سیلاب کو آگے بڑھنے سے روک دوں یزد گرد نے اسی وقت فرمان حکومت عطا کر کے ایک جمعیت عظیم ساتھ کر دی خوزستان کا صدر مقام شوستر تھا اور شاہی امارات اور فوجی چھاونیاں جو کچھ تھی ہرمزان نے وہاں پہنچ کر قلعہ کی تعمیر کرائی اور خندق اور برجوں سے مستحکم کیا اور اس کے ساتھ ہر طرف نقیب اور ہرکارے دوڑا دیے کہ لوگوں کو جوش دلا کر جنگ کے لیے آمادہ کریں اس تدبیر سے قومی جوش جو افسردہ ہو گیا تھا پھر تازہ ہو گیا اور چند روز میں ایک جمعیت اعظم فراہم ہو گئی ابو موسا نے دربار خلافت کو نامہ لکھا اور مدد کی درخواست کی وہاں سے عمار بن یاسر کے نام جو اس وقت کوفہ کے گورنر تھے حکم آیا کہ نعمان بن مقرن کو ہزار آدمی کے ساتھ مدد کو بھیجیں لیکن غنیم نے جو ساز و سامان کیا تھا اس کے سامنے یہ جمعیت بیکار تھی ابو موسا نے دوبارہ لکھا کہ جس کے جواب میں امار کو حکم پہنچا کہ آدھی فوج کو عبداللہ بن مسعود کے ساتھ کوفہ میں چھوڑ دو اور باقی فوج لے کر خود ابو موسا کی مدد کو جاؤ ادھر جریر بجلی ایک بڑی فوج لے کر جلولہ پہنچا ابو موسا نے اس ساز و سامان سے شوستر کر کیا اور شہر کے قریب پہنچ کر ڈیرے ڈالے ہر کثرت فوج کے بل پر خود شہر سے نکل کر حملہ آور ہوا ابو موسا نے بڑی ترتیب سے سفر آئی کی میمنا برا بن مالک کو دیا یہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک مشہور صحابی ہیں ان کے بھائی تھے پر برا بن آزم انصاری کو مقرر کیا سواروں کا رسالہ حضرت انس کے رکاب میں تھا دونوں فوجیں خود چی توڑ کر لڑی برا بن مالک مارتے دھاڑتے شہر اپنا کے پھاٹک تک پہنچ گئے ادھر ہرمزان نہایت بہادری کے ساتھ فوج کو لڑا رہا تھا این پھاٹک پر دونوں کا سامنا ہوا برا مارے گئے ساتھ ہی مخرات بن سور نے جو میمنا کو لڑا رہے تھے بڑھ کر وار کیا لیکن ہرمزان نے ان کا بھی کام تمام کر دیا تاہم میدان مسلمانوں کے ہاتھ رہا اجمی ایک ہزار مقتول ہوئے اور چھ سو زندہ گرفتار ہوئے ہرمزان نے قلعہ بند ہو کر لڑائی جاری رکھی ایک دن شہر کا ایک آدمی چھپ کر ابو موسا کے پاس آیا اور کہا کہ میرے جان و مال کو ام دیا جائے تو میں شہر پر قبضہ کرا دوں گا ابو موسا نے منظور کیا اس نے ایک عرب کو جس کا نام اشرس تھا ساتھ لیا اور نہر وحبل سے جو دجرا کی ایک شاخ ہے اور شوستر کے نیچے بہتی ہے پار اتر کر ایک تہخانے کی راہ میں داخل ہوا اور اشرس کے منہ پر چادر ڈال کر کہا کہ نوکر کی طرح میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ چنانچہ شہر کے گلی کوچوں سے گزرتا ہوا خاص ہرمزان کے محل میں آیا ہرمزان رئیسوں اور درباریوں کے ساتھ جلسہ جمائے بیٹھا ہوا تھا شہری نے ان کو تمام امارات کی سیر کرائی اور موقع کے نشیب و فراز دکھائے ابو موسا کی خدمت میں حاضر ہوا کہ میں اپنا فرض ادا کر چکا ہوں آگے تمہاری ہمت اور تقدیر ہے اشرس نے اس کے بیان کی تصدیق کی اور کہا کہ دو سو جاں باز میرے ساتھ ہوں تو شہر فوراً فتح ہو جائے ابو موسا نے فوج کی طرف دیکھا دو سو بہادروں نے بڑھ کر کہا کہ خدا کی راہ میں ہماری جان حاضر ہے اشرس اسی طے خانے کی راہ شہر پناہ کے دروازے پر پہنچے اور پہرے داروں کو تہ تیغ کر کے اندر کی طرف سے دروازہ کھول دیا ادھر ابو موسا فوج کے ساتھ موقع پر موجود تھے دروازہ کھلنے کے ساتھ تمام لشکر ٹوٹ پڑا اور شہر میں ہلچل پڑ گئی ہرمزان نے بھاگ کر قلعے میں بنا لی مسلمان قلعے کے نیچے پہنچے تو اس نے برج پر چڑھ کر کہا کہ میرے ترکش میں اب بھی سو تیر ہیں اور جب تک اتنی ہی لاشیں یہاں نہ بچ جائیں میں گرفتار نہیں ہو سکتا تاہم میں اس شرط پر اترتا ہوں کہ تم مجھ کو مدینہ پہنچا دو اور جو کچھ فیصلہ ہو عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے ہو ابو موسا نے منظور کیا اور حضرت انس کو معمور کیا کہ مدینہ تک اس کے ساتھ جائیں ہرمزان بڑی شان و شوکت سے روانہ ہوا بڑے بڑے رئیس اور خاندان کے تمام آدمی رکاب میں لیے مدینہ کے قریب پہنچ کر شہانہ ٹھاٹ سے آراستہ ہوا تاج مرسہ جو آزین کے لقب سے مشہور تھا سر پر رکھا دیبا کی قبا زیب تن کی شہان عجم کے طریقے کے موافق زیور پہنے کمر سے مرصع تلوار لگائی غرض شان و شوکت کی تصویر بن کر مدینے میں داخل ہوا اور لوگوں سے پوچھا کہ امیر المومنین کہاں ہیں وہ سمجھتا تھا کہ جس شخص کے دبدبا نے تمام دنیا میں غلغلہ ڈال رکھا ہے اس کا دربار بھی بڑے ساز و سامان کا ہوگا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسجد میں تشریف رکھتے تھے اور فرش خاک پر لیٹے ہوئے تھے مزان مسجد میں داخل ہوا تو سینکڑوں جو اس کے زرک برق لباس کو بار بار دیکھتے تھے اور تعجب کرتے تھے لوگوں کی آہٹ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھلی تو عجمی شان و شوکت کا مرقع سامنے تھا اوپر سے نیچے تک دیکھا اور حاضرین کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ یہ دنیا دوں کی دل فریبیاں ہیں اس کے بعد ہرمضان کی طرف مخاطب ہوئے اس وقت تک مترجم نہیں آیا تھا مغیرہ بن شعبہ کچھ کچھ فارسی سے آشنا تھے اس لیے انہوں نے ترجمانی کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے وطن پوچھا مغیرہ وطن کی فارسی نہیں جانتے تھے اس لیے کہا کہ از مرضی اور پھر باتیں شروع ہوئیں قادسیہ کے بعد ہرمزان نے کئی دفعہ سعد سے صلاح کی تھی اور ہمیشہ اقرار سے پھر جاتا تھا شوستر کے مارکے میں دو بڑے مسلمان افسر اس کے ہاتھ سے مارے گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ان باتوں کا اس قدر رنج تھا کہ انہوں نے ہرمضان کے قتل کا پورا ارادہ کر لیا تھا تاہم اتمام حجت کے طور پر عرض معروض کی اجازت دی اس نے کہا کہ عمر جب تک خدا ہمارے غلام تھے اب خدا تمہارے ساتھ ہے اور ہم تمہارے ہیں یہ کہہ کر پینے کا پانی مانگا پانی آیا تو پیالہ ہاتھ میں لے کر درخواست کی کہ جب تک پانی نہ پی لوں مارا نہ جاؤں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے منظور کر لیا اس نے پیالہ ہاتھ سے رکھ دیا اور کہا کہ میں پانی نہیں پیتا اور اس لیے شرط کے موافق تم مجھ کو قتل نہیں کر سکتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مغالطہ پر حیران رہ گئے ہرمزان نے کلمہ توحید پڑھا اور کہا کہ میں پہلے ہی اسلام لا چکا تھا لیکن یہ تدبیر اس لیے کی کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ میں نے تلوار کے ڈر سے اسلام قبول کیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت خوش ہوئے اور خاص مدینہ میں رہنے کی اجازت دی اس کے ساتھ دو ہزار سالانہ روزینہ مقرر کر دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس وغیرہ کی مہمات میں اکثر اس سے مشورہ لیا کرتے تھے شوستر کے بعد جندی پر حملہ ہوا جو شوستر سے چوبیس میل ہے کئی دن تک محاصرہ رہا اور ایک دن شہر والوں نے خود دروازے کھول دیے اور نہایت اطمینان کے ساتھ تمام لوگ اپنے کاروبار میں مصروف ہوئے مسلمانوں کو ان کے اطمینان پر تعجب ہوا اور اس کا سبب دریافت کیا شہر والوں نے کہا کہ تم ہم کو جزیہ کی شرط پر امن دے چکے ہو اب کیا جھگڑا رہا سب کو حیرت تھی کہ امن کس نے دیا تحقیق سے معلوم ہوا کہ ایک غلام نے لوگوں سے چھپا کر امن کا رکا لکھ دیا ہے ابو موسا نے کہا کہ ایک غلام کی خود داری حجت نہیں ہو سکتی شہر والے کہتے تھے کہ ہم آزاد اور غلام نہیں جانتے آخر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا گیا انہوں نے جواب میں لکھا کہ مسلمان غلام بھی مسلمان ہے اور جس کو اس نے امان دے دی تمام مسلمان امان دے چکے اس شہر کی فتح نے تمام خوزستان میں اسلام کا سکہ بٹھا دیا اور فتوحات کی فہرست میں ایک اور نئے ملک کا اضافہ ہو گیا سامعین محترم جلولہ کے بعد جیسا کہ ہم اس سے پہلے بیان کرتے آئے ہیں جزت گرد رے چلا گیا لیکن یہاں کے رئیس آبان جادویا نے بے وفائی کی اس لیے رے سے نکل کر اسفہان اور کرمان ہوتا ہوا خراسان پہنچا یہاں پہنچ کر مرو میں اقامت اختیار کی آتش پارسی ساتھ تھی اس لیے آتش کدا تیار کرایا اور مطمئن ہو کر پھر سلطنت حکومت کے ٹھاٹ لگا دی یہی خبر لگی کہ عربوں نے عراق کے ساتھ خوزستان بھی فتح کر لیا اور ہرمزان جو سلطنت کا زور و بازو تھا زندہ گرفتار ہو گیا یہ حالات سن کر نہایت تیش میں آیا اگرچہ سلطنت کی حیثیت سے اس کا وہ پہلا و داب باقی نہیں رہا تھا تاہم تین ہزار برس کا خاندانی اثر نہیں مٹ سکتا تھا ایرانی اس وقت تک یہ سمجھتے تھے کہ عرب کی آندھی سرحدی مقامات تک پہنچ کر رک جائے گی اس لیے ان کو اپنی خاص سلطنت کی طرف سے اطمینان تھا لیکن خوزستان کے واقعے سے ان کی آنکھیں کھلی ساتھ ہی شہنشاہ کے فرامین اور نقیب پہنچے اس سے دفاتن تبرستان جرجان نہاوند رے اسفہان ہمدان سے گزر کر خراسان اور سندھ تک تلاتم مچ گیا اور ڈیڑھ لاکھ ٹڈی دل لشکر کم میں آ کر ٹھہرا یزد گرد نے مردان شاہ کو جو ہرمس کا فرزند تھا امیر لشکر مقرر کر کے نہاون کی طرف روانہ کیا اس مارکا میں درفش کاویانی جس کو عجم فال ظفر سمجھتے تھے مبارک فالی کے لحاظ سے نکالا گیا چنانچہ مردان شاہ جب روانہ ہوا تو اس مبارک علم کا فریرہ اس پر سایہ کرتا جاتا تھا عمار بن یاسر نے جو اس وقت کے گورنر تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان حالات سے اطلاع دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمار کا خط لیے مسجد نبوی میں آئے اور سب کو سنا کے کہا کہ گروہ عرب اس مرتبہ تمام ایران کمر بستہ ہو کر چلا ہے کہ مسلمانوں کو دنیا سے مٹا دے تم لوگوں کی کیا رائے ہے طلع بن عبید اللہ نے کہا کہ امیر المومنین واقعات نے آپ کو تجربے کار بنا دیا ہے ہم اس کے سوا کچھ نہیں جانتے کہ آپ جو حکم دیں وجہ لائیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میری رائے ہے کہ شام یمن بسرا کے افسروں کو لکھا جائے کہ اپنی اپنی فوجیں لے کر عراق کو روانہ ہوں اور آپ خود اہل حرم کو لے کر مدینہ سے اٹھیں کوفا میں تمام فوجیں آپ کے علم کے نیچے جمع ہوں اور پھر نہاون کی طرف رخ کیا جائے حضرت عثمان کی رائے کو سب نے پسند کیا لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف دیکھا اور بولے کہ شام اور بسرا سے فوجیں ہٹی تو ان مقامات پر سرحد کے دشمنوں کا قبضہ ہو جائے گا اور آپ نے مدینہ چھوڑا تو عرب میں قیامت برپا ہو جائے گی اور خود اپنے ملک کا تھامنا مشکل ہو جائے گا میری رائے ہے کہ آپ یہاں سے نہ جائیں اور شام اور یمن بسرا وغیرہ میں فرمان بھیج دیے جائیں کہ جہاں جہاں جس قدر فوجیں ہیں ایک ایک سلس ادھر روانہ کر دی جائیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میری رائے بھی یہی تھی لیکن تنہا اس کا فیصلہ کرنا نہیں چاہتا تھا اب یہ بحث پیش آئی کہ ایسی بڑی مہم میں سپا سلار بن کر کون جائے لوگ ہر طرف خیال دوڑا رہے تھے لیکن اس درجے کا کوئی شخص نظر نہیں آتا تھا جو لوگ اس منصب کے قابل تھے وہ اور اور مہمات میں مصروف تھے چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مراتب قبال میں یہ بات بھی داخل ہے کہ انہوں نے ملک کے حالات سے ایسی واقفیت حاصل کی تھی کہ قوم کے ایک ایک فرد کے اوصاف ان کی نگاہ میں تھے چنانچہ اس موقع پر حاضرین نے خود کہا کہ اس کا فیصلہ آپ سے بڑھ کر کون کر سکتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نعمان بن مکرن کو انتخاب کیا اور سب نے اس کی تائید کی نعمان تیس ہزار کی جمعیت لے کر کوفہ سے روانہ ہوئے اس فوج میں بڑے بڑے صحابہ شامل تھے جن میں سے حذیفہ بن الیمان عبداللہ بن عمر جریر بجلی مغیرہ بن شعبہ عمر مادی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہم زیادہ مشہور ہیں نعمان نے جاسوسوں کو بھیج کر معلوم کیا کہ نہاون تک کا راستہ صاف ہے چنانچہ نہاون تک برابر بڑھتے چلے گئے نہاون سے نو میل ادھر ان ایک مقام تھا وہاں پہنچ کر پڑاؤ ڈالا ایک بڑی تدبیر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کی کہ فارس میں جو اسلامی فوجیں موجود تھیں ان کو لکھا کہ ایرانی اس طرف سے نہاون کی طرف بڑھنے نہ پائے اس طرح دشمن ایک بہت بڑی مدد سے محروم رہ گیا عجم نے نعمان کے پاس سفارت کے لیے پیغام بھیجا چنانچہ مغیرہ بن شعبہ جو پہلے بھی اس کام کو انجام دے چکے تھے سفیر بن کر گئے اجم نے بڑی شان سے درو دربار آراستہ کیا مردان شاہ کو تاج پہنا کر تخت زری پر بٹھایا تخت کے دائیں بائیں ملک ملک کے شہزادے دیوائے زرکش کی کوائیں سر پر تاج زر ہاتھوں میں سونے کے کنگن پہن کر بیٹھے ان کے پیچھے دور دور تک سپاہیوں کی صفیں قائم کی جن کی براہنا تلواروں سے آنکھیں خیرہ ہوئی جاتی تھی مترجم کے ذریعے سے گفتگو شروع ہوئی مردان شاہ نے کہا کہ اہل عرب سب سے بد بخت سب سے زیادہ سب سے زیادہ ناپاک قوم ہو سکتی ہو وہ تم ہو یہ قدر انداز جو میرے تخت کے گرد کھڑے ہیں ابھی تمہارا فیصلہ کیے دیتے لیکن مجھ کو یہ گوارا نہ تھا کہ ان کے تیر تمہارے ناپاک خون میں آلودہ ہوں اب بھی اگر تم یہاں سے چلے جاؤ تو میں تم کو معاف کر دوں گا مغیرہ نے کہا کہ ہاں ہم لوگ ایسے ہی ذلیل تھے لیکن اس ملک میں آ کر ہم کو دولت کا مزہ پڑ گیا اور یہ مزہ ہم اسی وقت تک چھوڑیں گے جب ہماری لاشیں خاک پر بچ جائیں غرض سفارت بے حاصل گئی اور دونوں طرف جنگ کی تیاریاں شروع ہو گئیں نعمان نے میمنا اور میسرا پر حذیفہ اور سوید بن مکرن کو مجروح پر کاکا کو مقرر کیا ساکک ساکا پر مجاشے متعین ہوئے ادھر میمنا پر زروک اور میسرا پر بہمن تھا اجمیوں نے میدان جنگ میں پہلے سے ہر طرف گوکھرو بچھا دیے تھے جس کی وجہ سے مسلمانوں کو آگے بڑھنا مشکل ہوتا تھا اور اجمی جب چاہتے تھے شہر سے نکل کر حملہ آور ہوتے تھے نعمان نے یہ حالت دے کر افسروں کو جمع کیا اور سب سے الگ الگ رائے لی تو لہا بن خالد الاسدی کی رائے کے موافق فوجیں آراستہ ہو کر شہر سے چھ سات میل کے فاصلے پر ٹھہری اور کاکا کو تھوڑی سی فوج دے کر بھیجا کہ شہر پر حملہ آور ہوں اجمی بڑے جوش سے مقابلے کو نکلے اور اس بندوبست کے لیے کہ کوئی شخص پیچھے نہ ہٹنے پائے جس قدر بڑھتے آتے تھے گوکھرو بچھاتے آتے تھے کاکا نے لڑائی چھیڑ کر آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا شروع کیا اجمی برابر بڑھتے چلے آئے یہاں تک کہ گکھرو کی سرحد سے نکل آئے نعمان نے ادھر جو فوجیں جما رکھی تھیں موقع کا انتظار کر رہی تھی جو ہی اجمی زد پر آئے انہوں نے حملہ کرنا چاہا لیکن نومان نے روکا اجمی جو برابر تیر برسا رہے تھے اس سے سینکڑوں مسلمان کام آئے لیکن افسر کی یہ اطاعت تھی کہ زخم کھاتے تھے اور ہاتھ روکے کھڑے تھے مغیرہ بار بار کہتے تھے کہ فوج بیکار ہوتی جاتی ہے اور موقع ہاتھ سے نکلا جاتا ہے لیکن نعمان اس خیال سے دوپہر کے ڈھلنے کا انتظار کر رہے تھے کہ رسول اللہ جب دشمن پر حملہ کرتے تھے تو اسی وقت کرتے تھے غرض دوپہر ڈھلی تو نعمان نے دستور کے موافق تین نعرے مارے پہلے نعرے پر فوج ساز و سامان سے درست ہو گئی دوسرے پر لوگوں نے تلواریں تول لی تیسرے پر دفاتن حملہ کیا اور اس بے جگری سے ٹوٹ کر گرے کہ کشتوں کے پشتے لگ گئے میدان میں اس قدر خون بہا کے گھوڑوں کے پاؤں پھسل پھسل جاتے تھے چنانچہ نعمان کا گھوڑا پھسل کر گرا ساتھ ہی خود بھی گرے اور زخموں سے چور ہو گئے ان کا امتیازی لباس جس سے وہ مارکے میں پہچانے جاتے تھے کلّ اور سفید قبا تھی جو ہی وہ گھوڑے سے گرے نعیم بن مکرن کے بھائی نے علم کو جھپٹ کر تھام لیا اور ان کی کلّہ اور قبا پہن کر ان کے گھوڑے پر سوار ہو گئے اس تدبیر سے نعمان کے مرنے کا حال کسی کو معلوم نہ ہوا اور لڑائی بدستور قائم رہی اس مبارک زمانے میں مسلمانوں کو خدا نے ضبط و استقلال دیا تھا اور اس کا اندازہ ان واقعات سے بخوبی ہو سکتا ہے نعمان جس وقت زخمی ہو کر گرے تھے اعلان کر دیا تھا کہ میں مر بھی جاؤں تو کوئی شخص لڑائی چھوڑ کر میری طرف متوجہ نہ ہو اتفاق سے ایک سپاہی ان کے پاس سے نکلا دیکھا تو کچھ سانس باقی ہے اور دم توڑ رہے ہیں گھوڑے سے اتر کر ان کے پاس بیٹھنا چاہا ان کا حکم یاد آ گیا اسی طرح چھوڑ کر چلا گیا فتح کے بعد ایک شخص رانے گیا انہوں نے آنکھیں کھولی اور پوچھا کہ انجام کیا ہوا اس نے کہا کہ مسلمانوں کو فتح ہوئی خدا کا شکر ادا کر کے فوراً کہا کہ عمر رضی اللہ کو اطلاع کر دو رات ہوتے اجمیوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور بھاگ نکلے مسلمانوں نے ہمدان تک تعاقب کیا حذیفہ بن الجمان نے جو نعمان کے بعد سرے لشکر مقرر ہوئے نہاون پہنچ کر مقام کیا یہاں ایک مشہور آتش قدہ تھا اس کا موبد حذیفہ کی خدمت میں حاضر ہوا کہ مجھ کو ام دیا جائے تو میں ایک متاع بے بہا کا تحفہ دوں چنانچہ کس طرح پرویز کے نہایت بیش بہا جواہرات لا کر پیش کیے جس کو کس طرح نے مشکل وقتوں کے لیے محفوظ رکھا تھا حذیفہ نے مال غنیمت کو تقسیم کیا اور پانچواں حصہ ما جوہرات کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بھیجا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ہفتوں سے لڑائی کی خبر نہیں پہنچی تھی قاصد نے مجدہ فتح سنایا تو بے انتہا خوش ہوئے لیکن جب نعمان کا شہید ہونا سنا تو بے اختیار رو پڑے اور دیر تک سر پر ہاتھ رکھ کر روتے رہے قاصد نے اور شہدا کے نام گنائے اور کہا کہ بہت سے اور لوگ بھی شہید ہوئے جن کو میں نہیں جانتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر روئے اور فرمایا کہ عمر نہ جانے تو نہ جانے خدا تو ان کو جانتا ہے جواہرات کو دیکھ کر غصہ سے کہا کہ فوراً واپس لے جاؤ اور حذیفہ سے کہو کہ بیچ کر فوج کو تقسیم کر دیں چنانچہ یہ جواہرات چار کروڑ درم کے فروخت ہوئے اس لڑائی میں تقریباً تیس ہزار اجمی لڑ کر مارے گئے اس مارکا کے بعد اجم نے بھی کبھی زور نہیں پکڑا چنانچہ عرب نے اس فتح کا نام فتح المفتوح رکھا فیروز جس کے ہاتھ پر حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت لکھی تھی اسی لڑائی میں گرفتار ہوا تھا ایران پر عام لشکر کشی اس وقت تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران کی عام تسخیر کا ارادہ نہیں کیا تھا اب تک جو لڑائیاں ہوئیں وہ صرف اپنے ملک کی حفاظت کے لیے تھیں عراق کا البتہ ممالک کے میں اضافہ کر لیا گیا تھا لیکن وہ در حقیقت عرب کا ایک حصہ تھا کیونکہ اسلام سے پہلے اس کے ہر حصہ میں عرب آباد تھے عراق سے آگے بڑھ کر جو لڑائیاں ہوئیں وہ عراق کے سلسلے میں خود بخود پیدا ہوتی گئیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرمایا کرتے تھے کہ کاش ہمارے اور فارس کے بیچ میں آگ کا پہاڑ ہوتا کہ نہ وہ ہم پر حملہ کر سکتے نہ ہم ان پر چڑھ کر جا سکتے لیکن ایرانیوں کو کسی طرح چین نہیں آتا تھا وہ ہمیشہ نئی فوجیں تیار کر کے مقابلے پر آتے تھے اور جو ممالک مسلمانوں کے قبضے میں آ چکے تھے وہاں غدر کروا دیا کرتے تھے نہاون کے مارکا سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر خیال ہوا اور اکابر صحابہ کو بلا کر پوچھا کہ ممالک مفتوحہ میں بار بار بغاوت کیوں ہو جاتی ہے لوگوں نے کہا کہ جب تک یزت گرد ایران کی حدود سے نکل نہ جائے یہ فتنہ فرو نہیں ہو سکتا کیونکہ جب تک ایرانیوں کو یہ خیال رہے گا کہ تخت کیان کا وارث موجود ہے اس وقت تک ان کی امیدیں منقطع نہیں ہو سکتی اس بنا پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عام لشکر کشی کا ارادہ کیا اپنے ہاتھ سے متعدد علم تیار کیے اور جدا جدا ممالک کے نام سے نامزد کر کے مشہور افسروں کے پاس بھیجے چنانچہ خراساں کا علم احنف بن کیس کو سابورو عورت شیر کا مجاشے بن مسعود کو استغر کا عثمان بن العاص السکفی کو افسا کا ساریہ بن رحم القنافی کو کرمان کا سہیل بن عدی کو سیستان کا عاصم بن مرو کو مکران کا حکم بن عمیر کو آزر بائی جان کا اتبا کو عنایت کیا اکیس ہجری میں یہ افسر اپنے اپنے متعینہ ممالک کی طرف روانہ ہوئے چنانچہ ہم ان کے الگ الگ واقعات بیان کرتے ہیں فتوحات کے اس سلسلے میں سب سے پہلے اسفہان کا نمبر ہے اکیس ہجری میں عبداللہ بن عبداللہ نے اس صوبے پر چڑھائی کی یہاں کے رئیس نے جس کا نام استندارت اسفہان کے نواح میں بڑی جمعیت فراہم کی تھی جس کے ہراول پر شہر برز جادویا ایک پرانا تجربے کار افسر تھا دونوں فوجیں مقابل ہوئی تو جادویا نے میدان میں آ کر پکارا کہ جس کا دعویٰ ہو تنہا میرے مقابلے کو آئے عبداللہ خود مقابلے کو آئے جادویا مارا گیا اور ساتھ ہی لڑائی کا بھی خاتمہ ہو گیا استندار نے معمولی شرائط پر صلح کر لی عبداللہ نے آگے بڑھ کر جے یعنی خاص اسفہان کا محاصرہ کیا فاضو صفان یہاں کے رئیس نے پیغام بھیجا کہ دوسروں کی جانے کیوں ضائع ہوں ہم تم لڑ کر خود فیصلہ کر لیں دونوں حریف میدان میں آئے فاضو صفان نے تلوار کا وار کیا عبداللہ نے اس پامردی سے اس کے حملے کا مقابلہ کیا کہ فاضو سفان کے منہ سے بے اختیار آفری نکلی اور کہا کہ میں تم سے نہیں لڑنا چاہتا بلکہ شہر اس شرط پر حوالے کرتا ہوں کہ باشندوں میں سے جو چاہے جزیہ دے کر شہر میں رہے اور جو چاہے نکل جائے عبداللہ نے یہ شرط منظور کر لی اور معاہدہ اصلاح لکھ دیا گیا اسی اسنا میں خبر لگی کہ ہمدان میں غدر ہو گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعیم بن مکرن کو ادھر روانہ کیا انہوں نے بارہ ہزار کی جمعیت سے ہمدان پہنچ کر محاصرہ کے سامان کیے لیکن جب محاصرہ میں دیر لگی تو اضلاع میں ہر طرف فوجیں پھیلا دی یہاں تک کہ ہمدان چھوڑ کر باقی تمام مقامات فتح ہو گئے یہ حالت دیکھ کر محصوروں نے بھی ہمت ہار دی اور صلح کر لی ہمدان فتح ہو گیا لیکن ویلم نے رے اور آزر بائی جان وغیرہ سے نامہ و پیام کر کے ایک بڑی فوج فراہم کی ایک طرف سے فرحان کا باپ زمین دی جو رے کا رئیس تھا امبوہ کثیر لے کر آیا دوسری طرف سے اسفندیار رستم کا بھائی وہ پہنچا وادی رود میں یہ فوجیں مقابل ہوئیں اور اس زور کا رن پڑا کہ لوگوں کو نہاوند کا مارکا یاد آ گیا آخر ویلم نے شکست کھائی اروا جو واقع جیسر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس شکست کی خبر لے کر گئے تھے اس فتح کا پیام لے کر گئے تاکہ اس دن کی تلافی ہو جائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ویلم کی تیاریاں سن کر نہایت تردد میں تھے اور امداد کا سامان کر رہے تھے کہ دفاتن اروا پہنچے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو خیال ہوا کہ شگون اچھا نہیں بے ساختہ زبان سے انا للہ نکلا عروا نے کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں خدا نے مسلمانوں کو فتح دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعیم کو نامہ لکھا کہ ہمدان پر کسی کو اپنا قائم مقام کر کے روانہ ہوں رے کا حاکم اس وقت سیاوش تھا جو بہرام چوبی کا پوتا تھا اس نے دنیاوند تبرستان قوس جرجان کے رئیسوں سے مدد طلب کی اور ہر جگہ سے امدادی فوجیں آئیں لیکن زمین دی جس کو سیاوش سے کچھ ملال تھا نعیم بن مکرن سے آ ملا اس کی سازش سے شہر پر حملہ ہوا اور حملہ کے ساتھ دفتن شہر فتح ہو گیا نعیم نے زمیندی کو رے کی ریاست دی اور پرانے شہر کو برباد کر کے حکم دیا کہ نئے سرے سے آباد کیا جائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حکم کے مطابق نعیم نے خود رے میں قیام کیا اور اپنے بھائی سوید کو قومس پر بھیجا جو بغیر کسی جنگ کے فتح ہو گیا اس فتح کے ساتھ عراق عجم پر پورا پورا قبضہ ہو گیا اب ذکر کرتے ہیں آذر بائی جان کی فتح کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزر بائی جان کا علم اتبا بن فرقہ اور بکیر کو بھیجا تھا اور ان کے بڑھنے کی سمتیں بھی متعین کر دی تھی بکیر جب میدان میں پہنچے تو اسفندیار کا سامنا ہوا اسفندیار نے شکست کھائی اور زندہ گرفتار ہو گیا دوسری طرف اسفندیار کا بھائی بہرام اتبا کا سدراہ ہوا وہ بھی شکست کھا کر بھاگ گیا اسفندیار نے بھائی کی شکست کی خبر سنی تو بکیر سے کہا کہ اب لڑائی کی آگ بجھ گئی اور میں جزیہ پر تم سے صلح کر لیتا ہوں چونکہ آزر بائی جان انہی دونوں بھائیوں کے قبضے میں تھا اتبا نے اسفندیار کو اس شرط پر رہا کر دیا کہ وہ آزر بائی جان کا رئیس رہ کر جزیہ ادا کرتا رہے مورخ بلازری کا بیان ہے کہ آزر بائی جان کا علم حذیفہ بن یمانی کو ملا تھا وہ نہامن سے چل کر ارد بیل پہنچے جو آزر بائی جان کا پایا تخت تھا یہاں کے رئیس نے ماجروان میمند سرات سبز میانج وغیرہ سے ایک امبوہ کثیر جمع کر کے مقابلہ کیا اور شکست کھائی پھر آٹھ لاکھ سالانہ پر صلح ہو گئی حزیفہ نے اس کے بعد موکان و جیلان پر حملہ کیا اور فتح کے فریرے اڑائے اسی اسنا میں دربار خلافت سے حذیفہ کی معذولی کا فرمان پہنچا اور اتبا بن فرقد ان کی جگہ مقرر ہوئے اتبا کے پہنچتے پہنچتے آذربائیجان جان کے تمام اطراف میں بغاوت پھیل چکی تھی چنانچہ اتبا نے دوبارہ ان مقامات کو فتح کیا نعیم نے جب رے فتح کر لیا تو ان کے بھائی سوید خوص پر بڑے اور یہ وسیع صوبہ بغیر جنگ و جدل کے قبضہ میں آ گیا یہاں سے جرجان جو تبرستان کا مشہور ضلع ہے نہایت قریب ہے سوید نے وہاں کے رئیس روزبان سے نامہ و پیام کیا اس نے جزیہ پر صلح کر لی اور معاہدہ صلاح میں بتصریح لکھا کہ مسلمان جرجان اور دہستان وغیرہ کے امن کے ذمہ دار ہیں اور ملک والوں میں جو لوگ بیرونی حملوں کے روکنے میں مسلمانوں کا ساتھ دیں گے وہ جزیہ سے بری ہیں جرجان کی خبر سن کر تبرستان کے رئیس نے بھی جو سپہدار کہلاتا تھا اس شرط پر صلح کر لی کہ پانچ لاکھ درم سالانہ دیا کرے گا اور مسلمانوں کو ان پر یا ان کو مسلمانوں پر کچھ حق نہ ہوگا اب ذکر ہو جائے آرمینیا کا بکیر جو آزر بائی جان کی مہم پر معمور ہوئے تھے آزر بائی جان فتح کر کے باب کے متصل پہنچ گئے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک نئی فوج تیار کر کے ان کی مدد کو بھیجی باب کا رئیس جس کا نام شہر براز تھا مجوسی تھا اور سلطنت ایران کا ماتحت تھا مسلمانوں کی آمد سن کر خود حاضر ہوا اور کہا کہ مجھ کو آرمینیا کے مکینوں سے کچھ ہمدردی نہیں ہے میں ایران کی نسل سے ہوں اور جب خود ایران فتح ہو چکا تو میں بھی تمہارا متی ہوں لیکن میری درخواست ہے کہ مجھ سے جزیہ نہ لیا جائے جب ضرورت پیش آئے تو فوجی امداد لی جائے چونکہ جزیہ در حقیقت صرف محافظت کا محافظہ ہے اس لیے یہ شرط منظور کر لی گئی اس سے فارغ ہو کر فوجیں آگے بڑھی عبد الرحمن بن ربیہ خیر کی طرف جو مملکت خرز کا پائے تخت تھا روانہ ہوئے شہر براز صاف تھا اس نے تعجب سے کہا کہ کیا ارادہ ہے ہم لوگ اپنے عہد میں اسی کو غنیمت سمجھتے تھے کہ وہ لوگ ہم پر چڑھ نہ آئے الرحمان نے کہا لیکن میں جب تک اس کے جگر میں نہ گھس جاؤں باز نہیں آ سکتا چنانچہ بیزہ فتح کیا تھا کہ خلافت فاروقی کا زمانہ تمام ہو گیا ادھر وکیر نے قان کو جہاں سے اردن کی سرحد شروع ہوتی ہے فتح کر کے اسلام کی سلطنت میں ملا لیا حبیب بن مسلمہ اور حذیفہ نے تفلیس اور جیال املان کا رخ کیا لیکن قبل اس کے کہ وہاں اسلام کا پھریرا اڑتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ ختم ہو گیا یہ تمام محمد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں انجام کو پہنچی فارس پر اگرچہ اول اول سترہ ہجری میں حملہ ہوا لیکن چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت سے نہ تھا اور نہ اس وقت چندہ کامیابی ہوئی اس لیے اس زمانے کے واقعات کو اس زمانے کے واقعات کے ساتھ بیان کرنا کچھ مناسب نہیں لگتا عراق اور احواز جو عرب کے ہمسایا تھے فتح ہو چکے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے اور فارس کے بیچ میں آتشی پہاڑ حائل ہوتا تو اچھا تھا لیکن فارس سے ایک اتفاقی طور پر جنگ چھڑ گئی علا بن الحضرمی سترہ ہجری میں بحرین کے عامل مقرر ہوئے اور وہ بڑی ہمت اور حوصلے کے آدمی تھے اور چونکہ سعد بن وقاص سے بعض اسباب کی وجہ سے رکابت تھی ہر میدان میں ان سے بڑھ کر قدم مارنا چاہتے تھے سعد نے جب کالسیا کی لڑائی جیتی تو اللہ کو سخت رش کیا یہاں تک کہ دربار خلافت سے اجازت تک نہ لی اور فوجیں تیار کر کے دریا کی راہ فارس پر چڑھائی کر دی غلید بن منظر سرے لشکر تھے اور جارود بن المولا اور سوار بن حمام کے ماتحت الگ الگ فوجیں تھیں اس تخر پہنچ کر جہاز نے لنگر کیا اور فوجیں کنارے پر اتری یہاں کا حاکم ایک ہیربت تھا وہ ایک امبوہ کثیر لے کر پہنچا اور دریا اتر کر اس پار صفیں قائم کی کہ مسلمان جہاز تک پہنچنے نہ پائیں اگرچہ مسلمانوں کی جمعیت نہایت کم تھی اور جہاز بھی گویا دشمن کے قبضے میں آ گئے تھے لیکن سپاہ سلار فوج کی ثابت قدمی سے فرق نہ آیا بڑے جوش کے ساتھ مقابلے کو بڑھے اور فوج کو للکارا کہ مسلمانوں بے دل نہ ہونا دشمن نے ہمارے جہازوں کو چھیننا چاہا ہے لیکن خدا نے چاہا تو جہاز کے ساتھ دشمن کا ملک بھی ہمارا ہے خلید اور جارود بڑی جانبازی سے رجز پڑ پڑ کر لڑے اور ہزاروں کو تہ تیغ کیا غرض سخت مارکا ہوا اگرچہ فتح مسلمانوں کو نصیب ہوئی لیکن چونکہ فوج کا بڑا حصہ برباد ہو گیا آگے نہ بڑھ سکے پیچھے ہٹنا چاہا مگر غنیم نے جہاز غرق کر دیے تھے مجبور ہو کر خشکی کی راہ بسرا کا رخ کیا بد قسمتی سے ادھر بھی راہیں بند تھیں ایرانیوں نے پہلے سے ہر طرف ناکے روک رکھے تھے اور جا بجا فوجیں متعین کر دی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فارس کے حملے کا حال معلوم ہوا تو نہایت برہم ہوئے علا کو نہایت تحدید کا نامہ لکھا ساتھ ہی اتبا بن غزوان کو لکھا کہ مسلمانوں کے بچانے کے لیے فوراً لشکر تیار ہو اور فارس پر جائے چنانچہ بارہ ہزار فوج جس کے سپا سالار ابو تھے تیار ہو کر فارس پر بڑی اور مسلمان جہاں رکے پڑے تھے وہاں پہنچ کر ڈیرے ڈالے ادھر مجوسیوں نے ہر طرف نقیب دوڑا دیے تھے اور ایک امبوہ کثیر جس کا سرے لشکر شہرک تھا اکٹھا کر لیا دونوں حریف دل توڑ کر لڑے بلاخر ابو صبرا نے فتح حاصل کی لیکن چونکہ آگے بڑھنے کا حکم نہ تھا بسرا واپس چلے آئے واقعہ نہاون کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر طرف فوجیں روانہ کی تو فارس پر بھی چڑھائی کی اور جدا جدا فوجیں متعین کی پارسیوں نے توج کو صدر مقام قرار دے کر یہاں بڑا سامان کیا تھا لیکن جب اسلامی فوجیں مختلف مقامات پر پھیل گئیں تو ان کو بھی منتشر ہونا پڑا اور یہ ان کی شکست کا دیباچہ تھا چنانچہ صابور عورت شیر توج استخر سب باری باری فتح ہو گئے لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اخیر خلافت یعنی سن تیئیس ہجری میں جب عثمان بن ابل آس بحرین کے عمل مقرر ہوئے تو شہرک نے جو فارس کا مرزبان تھا بغاوت کی اور تمام مفتوحہ مقامات ہاتھ سے نکل گئے عثمان نے اپنے بھائی حکم کو ایک جمیت کثیر کے ساتھ مہم پر معمور کیا حکم جزیرہ ابقدان فتح کر کے توج پر بڑھے اور اس کو فتح کر کے وہیں چھاونی ڈال دی مسجدیں تعمیر کی اور عرب کے بہت سے قبائل آباد کیے یہاں سے کبھی کبھی اٹھ کر سرحدی شہروں پر حملہ کرتے اور پھر واپس آ جاتے اس طرح عورت شیر سابور استغر ارجان کے بہت سے حصے دبا لیے شہرک یہ دیکھ کر نہایت تیش میں آیا اور ایک فوج عظیم جمع کر کے توج پر بڑھا رام شہر پہنچا کہ ادھر سے حکم خود آگے بڑھ کر مقابل ہوئے شہرک نے نہایت ترتیب سے صف آرائی کی ایک دستہ پیچھے رکھا کہ کوئی سپاہی پیچھے پاؤں ہٹائے تو وہی قتل کر دیا جائے غرض جنگ شروع ہوئی اور دیر تک مارکا رہا پارسیوں کو شکست ہوئی اور شہرک جان سے مارا گیا اس اس کے بعد عثمان نے ہر طرف فوجیں بھیج دی مارکا سے تمام فارس میں دھاگ پڑ گئی عثمان نے جس طرف رخ کیا ملک کے ملک فتح ہوتے چلے گئے چنانچہ گازروں نوبت جان ارجان شیراز سابور جو فارس کے صدر مقامات ہیں خود عثمان کے ہاتھ سے فتح ہوئے فسا دار البحر وغیرہ پر فوجیں گئیں اور کامیاب آئیں کرمان کی فتح پر سہیل بن ادی معمور ہوئے تھے چنانچہ سن تیئیس ہجری میں ایک فوج لے کر جس کا ہراول بشیر بن عمر العجلی کی افسری میں تھا کرمان پر حملہ آور ہوئے یہاں کے مرزبان نے کفس وغیرہ سے مدد طلب کر کے مقابلہ کیا لیکن وہ خود میدان جنگ میں نصیر کے ہاتھ سے مارا گیا چونکہ آگے کچھ روک ٹوک نہ تھی جیرف اور سرجان تک فوجیں بڑھتی چلی گئیں اور بے شمار اونٹ اور بکریاں غنیمت میں ہاتھ آئیں جی رفت کرمان کا تجارت گاہ اور سرجان کرمان کا سب سے بڑا شہر تھا سیستان آسم بن عمر کے ہاتھ سے فتح ہوا باشندے سرحد پر برائے نام لڑ کر بھاگ نکلے آسم برابر بڑھتے چلے گئے یہاں تک کہ زربخ کا جو سیستان کا دوسرا نام ہے محاصرہ کیا محصوروں نے چند روز کے بعد اس شرط پر صلح کی درخواست کی کہ ان کی تمام اراضی ہما سمجھی جائے مسلمانوں نے یہ شرط منظور کر لی اور اس طرح وفا کی کہ جب مضروعات کی طرف نکلتے تھے تو جلدی سے گزر جاتے تھے کہ زراعت کو چھوا تک نہ جائے اس ملک کے قبضے میں آنے سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ سندھ سے لے کر نہر بلخ تک جس قدر ممالک تھے ان کی فتح کی کلید ہاتھ میں آ گئی چنانچہ وقتاً فوقتاً ان ملکوں پر حملے ہوتے رہے مکران پر حکم بن امر معمور ہوئے تھے چنانچہ سن تیئیس ہجری میں روانہ ہو کر نہر مکران کے اس طرف فوجیں اتاری مکران کا بادشاہ جس کا نام راسل تھا خود پار اتر کر آیا اور سفرائی کی ایک بڑی جنگ کے بعد راسل نے شکست کھائی اور مکران پر قبضہ ہو گیا حکم نے نامہ فتح کے ساتھ چند ہاتھی بھی جو لوٹ میں آئے تھے دربار خلافت میں بھیجے سہار ابدی جو نامہ فتح لے کر گئے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے مکران کا حال پوچھا تو انہوں نے کافیہ بندی سے کام لیا اور حالات بیان کیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ واقعات کے بیان کرنے میں کافیہ بندی کا کیا کام ہے تو انہوں نے کہا کہ میں واقعی حالات بیان کرتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھ کر بھیجا کہ فوجیں جہاں تک پہنچ چکی ہیں وہیں رک جائیں چنانچہ فتوحات فاروقی کی اخیر حد یہی مکران ہے لیکن یہ تبری کا بیان ہے مورخ بلازری نے روایت کی ہے کہ دیبل کے نشیبی حصے اور تھانہ تک فوجیں آئیں اگر یہ صحیح ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں اسلام کا قدم سندھ اور ہندوستان میں بھی آ چکا تھا خراسان کی فتح اس سے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن جن افسروں کو ملک گیری کے علم بھیجے تھے ان میں احنف بن قیس بھی تھے اور ان کو خراسان کا علم عنایت ہوا تھا احنف نے بائیس ہجری میں خراسان کا رخ کیا تیسن ہو کر رات پہنچے اور اس کو فتح کر کے مرو شاہ جہان پر بڑھے جزت گرد شہنشاہ فارس یہی مقیم تھا ان کی آمد سن کر مرو رود چلا گیا اور حاکان چین اور دیگر سلاطین کو مدد کے نامے لکھے احنف نے مرو شاہ جہان پر حارثہ بن النعمان باہلی کو چھوڑا اور خود مرو رود کی طرف بڑھے یزت گرد یہاں سے بھی بھاگا اور سیدھا بلخ پہنچا اس اسنا میں کوفہ سے امدادی فوجیں آ گئیں جس سے میمنا و میسرا وغیرہ کے افسر القمہ بن النظری ربی بن عامر التمیمی عبداللہ بن ابی عقیل اسکفی ابن ام غزال الحمدانی تھے اخنف نے تازہ دم فوج لے کر بلخ پر حملہ کیا یزت گرد نے شکست کھائی اور دریا اتر کر خاقان کی حکومت میں چلا گیا اخنف نے میدان خالی پا کر ہر طرف فوجیں بھیج دی اور نیشا پور تخارستان تک فتح کر لیا مرو رود کو تخت گاہ قرار دے کر مقام کیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نامہ لکھا کہ خراسان اسلام کے قبضے میں آ گیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتوحات کی وسعت کو چلنا پسند نہیں کرتے تھے خط پڑھ کر فرمایا کہ ہمارے اور خراسان کے بیچ میں آگ کا دریا حال ہوتا تو خوب ہوتا اخنف کے مردانہ حوصلوں کی اگرچہ تعریف کی اور فرمایا کہ اخنف شرکیوں کا سرتاج ہے تاہم جواب میں جو نامہ اس میں لکھا کہ جہاں تک پہنچ چکے ہو وہاں سے آگے نہ بڑھنا ادھر یزت گرد خاقان کے پاس گیا اس نے بڑی عزت و توقیر کی اور ایک فوج کثیر ہمراہ لے کر جزت گرد کے ساتھ خراسان کو روانہ ہوا اخنف جو بیس ہزار فوج کے ساتھ بلخ میں مقیم تھے خاقان کی آمد سن کر مرو رود کو روانہ ہوا اور وہاں پہنچ کر مقام کیا خاقان بلخ ہوتا ہوا مرو رود پہنچا جزت گرد سے الگ ہو کر مرو شاہ جہان کی طرف بڑھا اخنف نے کھلے میدان میں مقابلہ کرنا مناسب نہ سمجھا نہر اتر کر ایک میدان میں جس کی پشت پر پہاڑ تھے سفر آئی کی دونوں فوجیں مدت تک آمنے سامنے سفے جمائے پڑی رہیں اجمی صبح اور شام ساز و سامان سے آراستہ ہو کر میدان جنگ میں جاتے تھے اور چونکہ ادھر سے کچھ جواب نہیں دیا جاتا تھا بغیر لڑے واپس آ جاتے تھے ترکوں کا عام دستور ہے کہ پہلے تین بہادر جنگ میں باری باری تبل و دماما کے ساتھ جاتے ہیں پھر سارا لشکر جنبش میں آتا ہے ایک دن اخنف خود میدان میں گئے ادھر سے معمول کے موافق ایک طبل و علم کے ساتھ نکلا اخنف نے حملہ کیا اور دیر تک رد و بدل رہی قاعدے کے موافق دو اور بہادر ترکی میدان میں آئے اور اخنف کے ہاتھ سے مارے گئے حکان جب خود میدان میں آیا تو اپنے بہادروں کی لاشیں میدان میں پڑی دیکھی چونکہ برا شگون تھا اس لیے نہایت پیچ و تاپ کھایا اور فوج سے کہا ہم بے فائدہ پرایا جھگڑا کیوں مول لیں چنانچہ اسی وقت کوچ کا حکم دے دیا یزت گرد مرو شاہ جہان کا محاصرہ کیے پڑا تھا کہ یہ خبر پہنچی فتح سے نامید ہو کر خزانہ اور جواہر جو ساتھ لایا تھا وہ لے کر ترکستان کا قصد کیا درباریوں نے یہ دیکھ کر کہ ملک کی دولت ہاتھ سے نکلی جاتی ہے روکا اور جب اس نے نہ مانا تو برسر مقابلہ آ کر تمام مال و اسباب ایک ایک کر کے چھین لیا جزت گرد بے سرو سامان خاقان کے پاس پہنچا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اخیر خلافت تک فرغانہ میں جو خاقان کا دار السلطنت تھا مقیم رہا اخنف نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح نامہ لکھا قاصد مدینہ پہنچا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام آدمیوں کو جمع کر کے مجدہ فتح سنایا اور ایک پرسر تقریر کی آخر میں فرمایا کہ آج مجوسیوں کی سلطنت برباد ہو گئی اور اب وہ اسلام کو کسی طرح ضرر نہیں پہنچا سکتے لیکن اگر تم بھی راست کرداری پر ثابت قدم نہ رہے تو خدا تم سے بھی حکومت چھین کر دوسروں کے ہاتھ میں دے دے گا